اور تیرا رب مہربانی کرنا چاہتا تھا اپنی مخلوق پر اس نے آپ کو قرآن عطا فرمایا آپ کے ذریعے انسانیت پر کرم اور احسان فرمایا اس کے بعد پھر آپ کو مخاطب کیا گیا اور جس جس شخص کو قرآن پاک کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے اس کو یہ چار حکم دیے گئے پہلا حکم فلا تکون ظہیر للکافرین دوسرا حکم ولا یسدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک تیسرا حکم وضعو الى ربک اور چوتھا حکم ولا تکونن من المشرکین اور پانچواں حکم جو ان کا خلاصہ ولا تدعو مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیئن حالکن الا وجہ لہو الحکم و علیہ ترجعون ان چار حکموں کے اوپر کوئی چل پڑے اس کا مطلب وہ اللہ کے دین پر چل چکا اور جو اللہ کے دین پر چلے گا اس سے پہلے ہم نے کئی مقام پر پڑھا اس کی آزمائش کی جائے گی اس پر مصیبتیں آئیں گی اس پر پریشانیاں آئیں گی مصائب ان کو گھیر لیں گے اس صورت کے اندر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور جو آدمی امام قبول کرتا ہے تھوڑی نہیں چھوٹی نہیں بڑی بڑی مصیبتیں بھاری بھاری مصیبتیں بھیانک قسم کے مصائب بھیانک قسم کے حالات ان پر آتے ہیں آخر کیوں آتے ہیں اس سورہ ان کبوت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور پھر ان مصیبتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی اس صورت میں بتایا جائے گا اور جو مسائب آتے ہیں جو کشمکش شروع ہو جاتی ہیں کیسے قسم کے لوگوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں ایمان والے کا سہارا کون ہوتا ہے اور ان کا سہارا کس پر ہوتا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا ایمان والا والے کا سہارا اللہ پر اور ان کا سہارا تو مکڑیوں کی طرح مکڑیوں کے جالوں پر نتیجہ ایمان والا کامیاب ہوتا ہے اور جو اس کے مقابل آتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے آخری آئے والذین جاہدوفینہ فینا یا نا سبو لانا پھر کیا ہوتا ہے راہیں کھل جاتی ہیں جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے مصیبتیں برداشت کرتا ہے اس کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں یہ جوڑ ہوا پہلی صورت اور اس میں اور اس کا نچوڑ پہلے رکو کے اندر یہی کشمکش کیوں پیش آتی ہے دوسرے رکو اور تیسرے رکو کے اندر اس امت سے پہلے پہلی امتوں پر کیسے حالات آئے کس قسم کے کشمکش کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کو بیان فرمایا گیا اور پھر چوتھے رکو سے نافرمان قوموں کے اوپر آنے والے عذابوں کا نچوڑ پیش کیا گیا صرف نام لیا کہا یہ بھی ملیا میٹ یہ بھی ملیا میٹ یہ بھی ملیا میٹ یہ کیا بتایا جا رہا تھا کہ ایمان والوں سے اس کی کشمکش ہوتی ہے ایمان والے کو ضرورت ہے کہ وہ استقامت دکھائے اس کے بعد نتیجہ اسی کے حق میں نکلتا ہے اور اس سے اگلے رکوع کے اندر ایمان والوں کو کس طرح دعوت کا کام کرنا ہے کس طرح اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے وہ بیان کیا گیا اور اس سے اگلے رکوع کے اندر اس راستے میں کبھی جان کی قربانی کبھی مال کی قربانی اور کبھی وطن کی قربانی دینی پڑتی ہے ہجرت کرنی پڑتی ہے اس کو بیان کیا گیا اور آخری رکو کے اندر ایمان والے کی کامیابی کا اعلان ہوا والذین جاہدوا فینا گوفینہ لنا جو ہمارے بارے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں محنت کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اللہ فرماتا ہے لنا دینا ہوں سو ہم ان کو ایک نہیں کئی کئی راہیں دکھاتے ہیں سورة العنقبوت مکیہ سورة العنقبوت مکی ہے وَهِيَ تِسْعُ وَسِتُونَ آیا اور یہ انہتر آیتیں ہیں اس میں ساٹھ اور نو وَسَبْعُ رُكُوعَات اور سات رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ابن کثیر کے بقول جن صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات آتے ہیں ان میں قرآن کریم کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن کریم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کے شروع میں اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن آگے جا کر کے ہے جہاں سے پھر اکیسواں بارہ شروع ہوا وہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور زبردست بیان ہے وہیں پر وہ آیت ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہم نے آپ کو ایک معجزہ دیا ہم نے آپ کو چھ ہزار چھ سو سو معجزے دے دیے اس لیے کہ وہ کتاب نازل کر دی جس کی آیت تھے چھ ہزار چھ سو چھسٹھ اور اوپر جو قرآن کا مضمون بیان ہوا وہ تو ہے کتاب یہ آپ کو فرمایا گیا ہم کو سنایا گیا ایک ایک آدمی تصور کرے کہ اباقتر ہمارے حالات تھے کہ ہم جیسے گڈریوں کو اللہ کی کتاب ملتی اور پھر ہم اس کو پڑھتے اور پھر ہم اس پر غور کرتے یہ صرف اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے علی میم اگر یہ صفات والے حروف ہیں تو ہر جگہ آپ تلاش کر سکتے ہیں الف سے اللہ اور لام سے کیا مراد ہے لطیف اور میم سے مالک یا مجید اور جن لوگوں نے کہا کہ مخصوص معانی کی طرف اشارہ ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اوپر قرآن کا تذکرہ تھا فوراً اس سوال کا خاموش جواب دیا گیا قرآن کہاں سے آیا کون لے کر آیا کس پر آیا اللہ سے اللہ اللہ کی طرف سے آیا حاضہ کلام اللہ اور لام جبرائیل یا بھی جبرائیل اس کو لے کر کے حضرت جبرائیل آئے اور کہاں آئے الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسب الناس کہ لوگوں نے گمان کیا ان یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان یقولو یہ کہنے پر آمنا کہ ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنو اور ان کا امتحان نہیں ہوگا آسان ترجمہ اور وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے یہ فتنہ کیا لفظ ہے فتح نہ یفتن اس کے لفظی معنی ہے سونے کو بھٹی میں ڈالنا تاکہ سونا الگ ہو جائے اور اس کے بیچ میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے کھوٹ جل کر کے راک وہ جھاگ بن کر اس کے اوپر آ جائے اور سونا چمک کر صاف باہر آ جائے ایمان والے کو کلمہ پڑھنے کے بعد جو مصیبتوں کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پک کر کے نکھر کے سامنے آتا ہے اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے وہ کیسے پکتا ہے یہ صورت توجہ چاہتی ہے ایسے سو کر اگر آپ سنیں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کیسے پکتا ہے وہ جب مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے اس کو بڑی جگہ امید ہوتی ہے کہ مصیبتیں آئیں گی تو شاید میرے دوست کام آئیں گے وہ بھی نہیں کام آئے اس کو امید ہوتی ہے میرے رشتہ دار کام آئیں گے وہ بھی نہیں کام آئے اس کو امید ہوتی ہے میرا فلاں بندہ کام آ جائے گا وہ نہیں آیا کام جب کوئی نہیں آتا پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے یہی مطلب ہوتا ہے لا الہ ہوتا کوئی معبود نہیں اللہ بس اللہ کی طرف توجہ ہو گئی یہ ہو گیا امتحانوں میں پاس امتحانوں کی بھٹی میں جلا کر کے تیار کیا گیا ہر دور میں انبیاء کرام آئے جو بھی لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان پر مصیبتیں ان پر پریشانیاں کیوں آئیں سوال ہے اسی لیے آئیں فرمایا آئیں گی مصیبتیں اور دیکھیے انداز کیا ہے کیا سمجھا لوگوں نے کہ وہ کلمہ پڑھیں گے اور یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے وہ ہم لا یفتنون اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا بہت سارے لوگ نہیں سمجھے اس مضمون کو کوئی دین کا کام کرتا ہے مولوی بنتا ہے مصیبتیں آتی ہیں ہیں کمال ہو گیا جی ہیں پنجابی کیا کہتے ہیں روزے رکھے دن لمبے ہو گئے ہم غریبوں نے روزے رکھے دن ہی لمبے ہو گئے یہ کیا مصیبت آئی نہ یہ تو آنی چاہیے کتنے لوگ جن کو اللہ نے کچھ مال دیا ہوتا ہے وہ جب دین کی طرف آتے ہیں اور پختگی کے ساتھ دین قبول کرتے ہیں اچانک حالات آتے ہیں ان کو بیچاروں کو کبھی یہ نقصان کبھی وہ نقصان ہو ہوا کیا یار ہم نے کیا غلطی کر لی میں تیری نمازاں پڑھا تو میرے کوجے پر نے کیا عجیب حال ہے وہ کوئی اٹھا کر چار صبح کو تاجد کے لیے پاؤں پھسلا لوٹا ٹوٹ گیا کہتا ہے ربا تیری تو ہی جانا میں نہیں سمجھا تیرے کیا راز ہیں میں تیری نمازیں پڑھا تو میرے کوجے پر نے میں تو نمازیں پڑھتا ہوں تو میرے لوٹے توڑتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کیا گمان کیا لوگوں نے یعنی کیسی بے وقوفی میں مبتلا لوگ یہ طرح تو لو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ ہم لائفتن ہوں اور ان پر آزمائش نہیں آئے گی اس کا مطلب کہ جو دین کا کام کر رہا ہے اور اس پر آزمائش نہیں آ رہی ہے وہ بے وقوف ہے وہ نہیں کام کر رہا ہے وہ بے وقوفی میں مبتلا ہے جب وہ کام کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر آزمائش نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا امتحان نہ لیا جائے امتحان لیا جائے گا کیوں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً ہم نے آزمایا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ آہا تصور کی دنیا میں دیکھئے اللہ کے لئے کیا مشکل تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے مالداروں کو پہلے کلمہ نصیب کرتا جن کو فتح مکہ کے موقع پر ہوا وہ پہلے دن ہی مسلمان ہو جاتے ہیں جتنے بڑے بڑے مالدار تھے سربر آوردہ لوگ تھے جن کی بات چلتی تھی اگر وہ ایمان لے آتے تو بلال حبشی کو کون مارتا حضرت عمار کو کون مارتا حضرت سمیہ کو کون شہید کرتا لیکن ہوتا کیا ہے کمزور لوگوں کو پہلے ایمان نصیب ہوتا ہے وجہ اس کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایمان اس طاقت کا نام ہے جو کسی پیسے کے بغیر جو کسی سہارے کے بغیر جو کسی طاقت کے بغیر خود کھڑا ہوتا ہے اور جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ پھر ہوا کے تھپیڑوں کے آگے نہیں گرتا ہے وہ ہوا کے جھونکے لگے ادھر گر گیا تھوڑا سے حالات پیش آئے داڑھی چٹ ذرا سے حالات پیش آئے کپڑے غائب ہوئے تھوڑے سے حالات پیش آئے ایمان والی قبرقہ گیا وہ کہتی عجیب مصیبت آئی جب تک پردہ نہیں کرتی تھی کیا مزے تھے پردہ کیا سب مصیبت سب دشمن ہو گئے جیسے ہی میں کوئی اجنبی ماحول سے آئی گھر والے دشمن باہر والے دشمن سارے دشمن کھانے کو کچھ نہیں پینے کو کچھ نہیں فرمائے آئیں گے یہ حالات تم نے میرے عاشقوں میں نام لکھوایا ہے اور جو کسی سے محبت کرتا ہے عاشق بنتا ہے اس کا تو امتحان ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے جو بھی کہیں دل لگا بیٹھتا ہے اس کے اوپر کیسے حالات آتے ہیں تو جو اللہ سے محبت کرے کہ اس پر حالات نہیں آئیں گے اس کو تو آزمایا جائے گا فَتَنَّا یقیناً آزمایا اللہ فَتَنَّا ہم نے آزمایا اللہ ان لوگوں کو من قبل جو ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ من اللہ کیوں آزمایا اس لیے فلحال تو ضرور بے اللہ تعالی جانے گا اللہ تو پہلے سے جانتا ہے لیکن میں نے کہا جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے جاننے کی اس سے مراد ہوتا ہے جاننے کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا الذین صدقوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا مطلب جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا جو واپس کی واپسی کی کشتیاں جلا کر کے آ گئے جو آنکھ بند کر کے سمندر میں چھلانگ لگا چکے ان لوگوں کو ظاہر کرے سب کو پتا چلے وہ کون ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جھوٹ بولنے والوں کو اللہ اکبر جو اس راستے میں جھٹکے نہیں برداشت کر سکا اور ٹوٹ گیا اس کا مطلب وہ جھوٹا تھا اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا جس نے کلمہ پڑھا وہ کہاں ٹوٹتا ہے وہ مصیبتوں کے آگے پریشانیوں کے آگے ٹوٹ سکتا ہی نہیں میں نے کہا تھا میری مختصر سی زندگی کا تجربہ کبھی کسی شخص کو حالات کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے دیکھا ہے حالات جتنے آتے اتنا پکا ہوتا ہے اتنا پک پک کر جوان ہو جاتا ہے ٹوٹتا ہے اگر تو کس وجہ سے بس دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے ٹوٹ جاتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات کیا گمان کیا ان لوگوں نے الذین یعملون السیئات کہ وہ جو برے برے کام کرتے ہیں یا ملون جو کرتے ہیں برے کام ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے یہ دوسری بات کہ یہ کشمکش ہوگی ایمان والوں پر مصیبتیں آئیں گی تو کیا بےمان جیتیں گے فرمایا اچھا ہو اللہ اکبر اگر بےمان جیت جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم کو شکست دے گئے ایمان والوں کے ساتھ تو ہم ہیں اللہ ہے ہم حسیبہ کیا گمان کیا الذین یعملون السیئات ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یسبقونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے ہم سے آگے بڑھ جائیں گے اگر انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ایمان والوں کی اس کشمکش میں ہم جیت جائیں گے اور نعوذ باللہ ہم غالب آ جائیں گے ان کو شکست دے دیں گے ساہ ما یحکمون بہت برا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں بے وقوفی میں مبتلا ہے بے وقوفوں کی جنت میں جی رہے ہیں وہ دیکھو علیہ السلام کی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک ہم ڈھیل دیتے رہے کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے ہم سے جیت جائیں گے ہمارے مقابلے میں وہ فتح حاصل کر لیں گے جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا ایک لمحے میں کام سب کا تمام من کان یرجو لقاء اللہ ڈوب کر پڑنے کی یہ صورت ہے کیوں مصیبتیں آتی ہیں فرمایا تجھے چاہیے کیا کہا صرف اللہ اور تو کچھ نہیں چاہیے دنیا میں کیا ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں غالب بچارہ تو کہتا ہی مر گیا یہ نہ تھی قسمت ہماری کے وسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یوں ہی انتظار ہوتا کہا مل ہی نہیں سکتا ہے یہاں تو بس کبھی امید ہی نہیں ہے تو جس جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کی امید کرتا ہے فرمایا ملنا چاہتا ہے تو یہ کانٹوں والا راستہ ہے آ جا تو ہوگی ملاقات پکی ہوگی من کان یرجو لقاء اللہ جو امید کرتا ہے اللہ سے ملنے کی تو بے شک اللہ کی اجل اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے دنیا کے محبوب کا وعدہ پوری بچاری اردو شاعری اسی پر گھوم رہی ہے کہ وہ وعدہ ہی اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے وعدہ جھوٹا کرنا ہوتا ہے پورا کرنا ہی نہیں ہوتا اس نے اللہ فرماتا ہے میرا پکا وعدہ ہے جو وعدہ جو مجھ سے ملنا چاہے گا ضرور اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا ایک وقت ہے وہاں ملاقات ہوگی اتنی جلدی نہیں کہا ہوگی کہا پہلے مرنا ہوگا ان مصیبتوں کے سہتے سہتے اور پھر برزق کا زمانہ گزرے گا چند لمحوں کی بات ہے اور اس کے بعد آخرت کا میدان ہوگا محشر میں انتم ترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر پھر تم اپنے مالک کو دیکھو گے جس طرح چودمی کے چاند کو دیکھتے ہو کوئی مزاحمت نہیں کوئی جھگڑا نہیں اس طرح اپنے مالک کو دیکھو گے فَإِنَّ اجل اللہ آپ تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا اس کا وعدہ پورا ہوگا تیرے وعدے پہ جیے جانا یہ جھوٹ جانا خوشی سے مر ہی نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا غالب بھی بچارہ اپنی مستیوں میں بہت ساری گتھیاں سلجھا گیا یہ مسائل ہے اور تیرا بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے گھر نہ بادہ خار ہوتا وہ کمزوری تو ہے چاری کی اپنی جگہ وہ کہتا ہے اگر وعدے پر اعتبار ہوتا تو اتنی خوشی ہوتی کہ پھول کے مر جاتا مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا وعدہ پورا ہی نہیں ہوگا اس لیے میں یوں ہی سہارے دیتا رہا اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے وعدہ مگر پتا تھا کہ کرے گا نہیں پورا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کتنی تاکیدیں فعنا اور اللہ آت اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے وہ سمی العلیم وہ سنتا ہے کون اس کا کلمہ پڑھتا ہے العلیم اور کون دل سے پڑھتا ہے اور کون زبان سے پڑھتا ہے ان کو جانتا ہے اللہ اکبر ومن جاہد فإنما فہ لنفسه سوال یہ ہے کہ ہم کو مصیبتوں میں ڈال کے اس کو کیا ملتا کہا مجھے کچھ نہیں ملتا ہے تمہیں ڈالنے کے لیے تمہیں سونا بنانا چاہتا ہوں بالکل پکا کرنا چاہتا ہوں وہ من اور جو کوئی محنت کرتا ہے فہ نما یو تو محنت کرتا ہے اپنے ہی لیے یہ تھی وہ آیات جن کو سنتے تھے صحابہ کرام تو اس کے بعد مصیبتوں کو گلے لگاتے تھے آئے مصیبتیں کہاں ہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں ایک صاحب عشد علماء کو نام یاد ہو انہوں نے ایک غیر ایمان والے کی پناہ لے رکھی تھی بڑے مزے سے وقت گزر رہا تھا اچانک ایک دن خیال آیا کہ لوگ تو مزے لوٹ رہے ہیں ہیں امتحان دے رہے ہیں کوئی مارے کھا رہا ہے کسی کو گوری میں بند کر کے مارا جا رہا ہے کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے اور تو نے پناہ لے رکھی اور ایسے بیٹھا ہے وہ گئے اور جس کی پناہ لے رکھی تھی اس کی بڑی تعریف کی کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی آپ کا مجھ پر احسان لیکن اپنی پناہ لیجئے واپس پوچھا کیوں کہا میرا بھی دل چاہتا ہے آج اس بھور میں چھانگ لگا دوں میں میں دیکھنا چاہ اس نے کہا تیرے سے نہیں برداشت ہوگا انہوں نے کہا انشاءاللہ برداشت کریں گے بے فکر رہو پناہ واپس دے دی اس نے حرم میں جا کر اعلان کر دیا گئی میری پناہ نہیں ہے اس کے بعد ابھی گھر نہیں پہنچے راستے سے چلتے جا رہے ہیں آگے دیکھا ایک مجمع لگا ہوا اور اس میں نبید نام کا وہ شاعر اس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کا کلام تو مسلمان ہوا مگر یہ نہیں مسلمان ہوا اس کا مشاعرہ چل رہا ہے وہ نظم سنا رہا ہے لوگ بہوا کر رہے ہیں اچانک اس نے ایک شعر پڑھا الا کل فی علو الا کل نعمت فیضا عید سنو جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب زائل ہونے والی ہیں وہ كُلِّ شَيْءٍ مَا ما اللَّهُ بَاطِلُ اور سنو اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے بات صحیح کہہ رہا تھا دنیا کی جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب جھوٹا انہوں نے خام خواہ پنگا لیا کہنے لگا سن ساری نعمتیں ظاہر نہیں ہوتی جنت کی نعمتیں باقی رہیں گی حالانکہ وہ دنیا کی بات کر رہا تھا لیکن یہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ پوچھے جنت کیا ہے میں تعارف کرانا شروع کر دوں اس کے اوپر پنگا ہو گیا اس نے کہا یہ کون آدمی ہے ایک آدمی نے کہا کہ ایک پارٹی کھڑی ہوئی ہماری بے دینوں کی ان کو ہم سادی کہتے ہیں تو یہ نیا دین کو لائے ہیں اور بس یہی بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں جیسے آپ نے سن لیا اس کے اوپر پنگا ہو گیا ایک آدمی نے زور سے مکہ مارا ان کی آنکھ کے اوپر تو پورا یہ ہلکا ان کا نیلا پڑ گیا خیر آپ چلے آگے گھر کی طرف تو راستے میں وہی بندہ مل گیا اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ نہیں برداشت ہوگا حالات آئیں گے دیکھو کیا حال ہوا ہے اس کا آپ کا کیا حال ہو رہا ہے انہوں نے کہا جو مزہ آ جایا ہے رب کعبہ کی قسم زندگی میں کبھی مزہ ہی نہیں آیا تھا یہ وَمَنْ جَاهَدَ اور جو کوئی کوشش کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ تو وہ کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے ان اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ضرور بے عن العالمین دنیا جہان سے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے مصیبتیں وہ تو تمہیں پکا کرنا چاہتا ہے فائدہ صرف تمہارا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے لنکفرن عنہم ہم ضرور بھی ضرور مٹائیں گے ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولنجزینہم اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو جزا دیں گے احسن الذی کانوا یعملون ان بہت اچھے اچھے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے ضرور بھی ضرور ان کی سیئات مٹیں گی ان کے کاموں کا ان کو بہترین بدلہ ملے گا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ نگ انسان ابھی اس راستے میں سب سے بڑی مشکل انسان کے سامنے اس کے ماں باپ آتے ہیں اور وہ دو طریقے سے پیش آتے ہیں کبھی ترغیب کے ساتھ اور کبھی ترغیب کے ساتھ شاید نہیں سمجھے کبھی تو دھمکیاں دیں گے ماریں گے پیٹیں گے باندھیں گے لٹکا کر رکھیں گے تو یہ چیزیں تو انسان برداشت کر لیتا ہے جتنا ہو اتنا ہی برداشت کرتا ہے کبھی وہ ترغیب کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ زیادہ مشکل امتحان ہے وہ کیا ہے ماں کہتی ہے مر جاؤں گی تڑپ تڑپ کر کے کھانا نہیں کھاؤں گی باپ کہتا ہے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا بند رکھوں گا کمرے میں جب تک تو باز نہیں آئے گا مروں گا اسی طرح تڑپ تڑپ کے کبھی رونے لگ جاتے ہیں کبھی ماں اپنا دوپٹہ نکال کر ڈال دیتی ہے اس کے پاؤں میں اس کے دین کو اس دین کو چھوڑ دے واپس آ جا ایسے وقت میں انسان کیا کرے قرآن پاک کو جواب دینا تھا کہ نہ مانے ماں باپ کی اور اللہ کی مانے لیکن یہ نہیں کہا اگر یہ کہتے تو فوراً یہ ذہن بنتا کہ اسلام ماں باپ کی نافرمانی والا ذہن بناتا ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسنا اچھا سلوک کرنے کی وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ محنت کرے تیرے ساتھ لِتُشْرِكَ بھی تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ماں پہ به علم ان ہستیوں کو جن کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے فلا تو تو مت بات مان ان کی پہلا حکم تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو لیکن اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر اور ایسی ہستیوں کو شریک ٹھہرا جن کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں مطلب تو نہیں جانتا ان کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ایسے وقت میں کیا کر فلا اتنی ہوا تو ان کی بات ہرگز مت مان اور اس آیت کے شان نزول میں جو بیان کیا گیا یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اس میں ہجرت کا تذکرہ آ رہا آگے تو کہا گیا کہ یہ صورت یہ آیت بطور خاص نازل ہوئی ایک واقعے کے بعد واقعہ کے پیش آیا ایک صحابی ہیں آپ ان کا نام جانتے ہیں شاید ہی کوئی ایمان والا جو ان کے نام کو نہ جانتا ہو حضرت سعد بن ابی وقاص لیکن سعد بن ابی وقاص یہ دادا کی طرف منصوب ہیں ان کے والد کا نام ہے سعد بن مالک بن ابی ابلوقفاط اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا ان کے والد کا پہلے سے انتقال ہو چکا تھا یہ بہت نیک جوان تھے دور جہالت میں بھی اپنی ماں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے تھے جب ان کو اللہ نے ایمان نصیب کیا مکہ کے کچھ شرارتی لوگ ان کی ماں کے پاس گئے تیرا بیٹا بگڑ گیا اور تو تماشا دیکھ رہی ہے اس نے کہا کیا کروں کہا محنت کر ڈرامے کر بول بھوکی مر جاؤں گی کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی سر نہیں دھوؤں گی اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑے گا اس نے وہ سارے کام کیے لوگوں نے کہا اس طرح نہیں ایسا کر تو باہر سڑک میں جا کر گلی میں بیٹھ جا اور اپنے سر میں مٹی ڈالنا شروع کر دے لوگ پوچھیں گے کیا ہوا تو بولنا میرا بیٹا بے دین ہو گیا ہے جب تک نہیں واپس آئے گا میں اسی طرح رہوں گی دھوپ میں تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤں گی وہ چلی گی باہر گلی میں اور مٹی ڈالنے لگ گئی اپنے اوپر اور دھوپ میں بیٹھی رہی لوگ گزرتے کیا مسئلہ پیش آیا کہا میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے اور سب کہتے ہیں تیرا بیٹا تو پورے مکہ میں مثالی بیٹا تھا اس کی تو مثال پیش کی جاتی تھی کہا وہ بے دین ہو گیا ہے میں اس کو کہتے ہیں وہ دین چھوڑ چھوڑتا نہیں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اس صورتحال کو دیکھا اس نے کہا میری تو اسی طرح تڑپتی تڑپتی مر جا اور ایک مرتبہ مت مر ہزار مرتبہ جی اور پھر مر پھر جی اور پھر مر تب بھی میں دین تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس کے سوا جو تو مطالبہ کرے گی وہ پورا کروں گا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہ خیالت تو محالت تو جنون ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب وہ نڈال ہوگی اور مرنے کے قریب پہنچی تو مکہ کے مشرقین نے ہی کہا کہ بھائی یہ تو مانے گا نہیں بڈی مر جائے گی الٹے ہمارے سر لگے گی انہوں نے جا کر کے کہا بڑی بھی یہ ایٹم ناکام ہو گیا یہ محنت کامیاب نہیں ہوئی چل واپس پھر دوبارہ کوئی کوشش کرتے ہیں چلی گئی واپس اللہ نے بعد میں ایمان بھی نصیب کیا اور مشہور ایمان والی صحابی ہوئی حضرت ابو سفیان کی یہ بیٹی حضرت معاویہ کی بہن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے سالی بنے گی اور حضرت سعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے رشتے کے اعتبار سے ماموں الیہ مرجعکم میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے تو نب بھی حکم بے تعملون تو میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کچھ کیا کرتے تھے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے لندخلنہم فی الصالحین ہم ضرور ان کو داخل کریں گے صالحین میں آپ نے پیچھے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیمبر بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ فی الصالحین مجھے نیکوں میں شامل کرنا یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں مجھے نیکوں میں شامل کرنا یہ نیکوں کی لسٹ میں شامل ہونا چھوٹا کام ہے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل کرے گا یہ ہیں پکے لوگ ساتھ بن ابی وقاص جیسے فرمایا کچھ کچوں کا بھی سنو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ میے اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے اب لائے ایمان پھوکھری میں سر دے دیا تو لگی مصیبتیں آنے لگے مسلے پڑنے او بچارے بے بس ہو گئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو جب ان کو ایزا دی گئی فی اللہ اللہ کے راستے میں جعل فطن الناس کا عذاب اللہ تو لوگوں کے آزمائش میں ڈالنے کا انہوں نے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھا جو لوگوں کی طرف چٹ مٹ گھٹنائیں آئیں اس کو یوں سمجھا نعوذ باللہ جس طرح آخرت کا عذاب اس کا مقابلہ کرنے لگے کہنے لگے کہ بھائی کلمہ پڑھ کے بھی تو آخرت کے عذاب سے بچنا ہے اب ادھر دنیا میں عذاب تو پہلے ہی آ گیا ہے جب اس عذاب سے نہیں بچے تو اس سے کہاں بچیں گے وہ کمزور ہو گئے والا انجا کمزور ہو گئے پھر پھر گئے مگر یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں بڑے کمزور لوگ ہیں یہاں تو امتحان میں ناکام ہو گئے اور واپس پلٹ کے کفر کی طرف اندر اندر ہی ادھر بھی باز ادھر بھی باز وہ بھی خوش یہ بھی خوش لیکن نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے لَيَقُولُنَّ تو ضرور بزرور یہ لوگ کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے اگر آسانی آ جائے اچانک دین کو کامیابی مل جائے تو وہ جو بیچ میں پھسل گئے تھے وہ سب بھول گئے کہنے یعنی کہ نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے اللَّهُ اللہ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں بے عالم خوب جاننے والا نہیں بما فی العالمین ان تمام باتوں کو جو دنیا جہان کے سینوں میں ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں کیا ان باتوں کو جانتا نہیں اس کو نہیں معلوم کس نے کلمہ دل سے پڑھا اور کس نے زبان سے پڑھا اور کون ان مصائب کے آگے پہاڑ بن کے ڈٹ گیا اور کون پھسل گیا دو جھٹکے لگے بعض بچارے کا چہرہ ہی کیا ایسے لوگوں کو اگر پہچاننا ہو تو اس ملک کی آزادی کے موقع پر دیکھیے گا وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی انگریزوں کی اطاعت کرنے کے لیے ان کی اطاعت واجب ہے العلام وحل اعلام العلام اعلام العالم وحن الہندوستان دار الاسلام لیکن جیسے گورے یہاں سے گئے اور وہ حالات ذرا چھٹے دیکھا تو الٹا ہو گیا ہم نے تو سوچا کہ اب قیامت تک رہیں گے یہاں حاکم اور ہم ان کے غلام بنے رہیں گے ایک دم میدان میں آگے جناب انا کنہ محکم نہیں نہیں انا کنہ امام ائمکم ہم تو تمہارے آگے آگے تھے ساتھ کہاں تھے سبحان اللہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو سورت مکی ہے مکہ میں منافقوں کا تذکرہ نہیں تھا لیکن وہ لوگ جو مصائب کا سامنا نہیں کر سکے اور حالات کے آگے جھک جائیں ان کو قرآن منافق کہہ رہا ہے حالانکہ مکہ میں کوئی حالات کے آگے جھکا ہو حالات مصیبتوں کے آگے نہیں جھکا لیکن دوسری کمزوری کے آگے جھکا یاد ہوگا ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کرنے والا اور بھی تھا دو آدمی ہجرت کر رہے تھے اچانک اس پر شیطان نے حملہ کیا اس نے راستے میں کہا میری ماں باہر بیٹھی تھی وہ بول رہی تھی میں ادھر ہی تڑپ تڑپ کے مروں گی ایسا نہ ہو کہ ماں مر جائے میری حضرت عمر نے کہا جب اس کو دھوپ لگے گی خود جائے گی گھر میں تھوڑا آگے چلا کہ میری ماں تو بول رہی تھی میں کھانا نہیں کھاؤں گی وہ بھوکی مر جائے گی حضرت عمر نے فرمایا جب بھوک لگے گی خود روٹی کھائے گی نے کہا میری ماں کہہ رہی تھی میں پانی بھی نہیں پیوں گی کہا جب پیاس لگے گی خود پانی پیے گی تو مت فکرے میں پڑ بس یہی باتیں کہتے کہتے ایک منزل پر پہنچا اس نے کہا نہیں میں تو اپنی ماں کو دیکھ کے آؤں گا اور جب واپس پلٹا پھر وہ مڑ کر نہیں آیا چنانچہ ادھر ہی پھسل گیا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان والوں سے اتبعوا ہمارے پیچھے چلو اتبعوا پیروی کرو سبیلنا ہمارے راستے کی ولنحمل خطاياكم اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں تمہاری خطاؤں کو مطلب تم ہمارے راستے پر چلو قیامت کے دن تم کہتے ہو عذاب عذاب عذاب تمہارے کھاتے کا عذاب ہم لے لیں گے جو کچھ تمہارے اوپر مصیبت آئے وہ ہمارے ذمہ وما هم من من خطاياهم شيء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا پائیں گے ان کا کیا اٹھائیں گے انہم لکاذبون ضرور بے ضرور وہ جھوٹے ہیں ولا يحملن ہوں اور وہ ضرور بے ضرور اٹھائیں گے کچھ بوجھوں کو وہ مع استالم اور کچھ اور بوجھوں کو اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ اپنے گناہوں کے بوجھ اور ایک بوجھ نہیں کئی کئی بوجھ کئی کئی بورے لدے ہوئے اور ان اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائیں گے ولا اور ضرور ضرور بھی ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے وہ جو کہا کرتے تھے ہم بوجھ اٹھائیں گے ان سے پوچھا جائے گا مسٹر کیا چکر وہ بوجھ اٹھاتے تھے لوگوں کا ادھر تم سے اپنا نہیں اٹھایا جا رہا ہے یہ ایک رکو تمہیدی ہوا اور اس میں دو کردار پیش ہوئے ایک حضرت سعد بن مالک بن دن عبد کا اور دوسرا اس شخص کا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کی اس کے بعد اب قرآن کریم کہتا ہے وہ جو فرمایا تھا نا کہ ہم نے تم سے پہلو کو آزمایا تھا تم سے پہلے جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو بھی آزمایا جاتا تھا کسی کو لوہے کے کنگے کر کے اس کا گوشت اتارا جاتا تھا کسی کو آگ کے اوپر تپایا جاتا تھا اور کسی کو آگ میں جلایا جاتا تھا لیکن تاریخ میں کبھی کسی نے ڈر کر کے اللہ کا دین چھوڑ دیا ہو ایسا بالکل نہیں ہوا اب ان کا تذکرہ کہ کون کون تھے وہ فرمایا وہ دیکھو نو علیہ السلام یقینا ہم یقیناً بھیجا نو علیہ السلام کو قومی ان کی قوم کی جانب الف سنہ تو وہ ٹھہرے ان کے بیچ میں ایک ہزار سال ایک ہزار سال اللہ خمسین عاما مگر پچاس سال کم کر لو ساڑھے نو سو سال یہ اس موقع کی بات ہے جب صحابہ سمجھتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے تیرہ سال ہونے والے ہیں ابھی تک آزمائشیں بس نہیں کر رہی ہیں جی ایک دو دن کی بات ہو ایک دو سال کی بات ہو یہاں تو تیرہ سال بیت گئے ہیں فرمایا کس گلی میں آ گئے ہو کس لسٹ میں نام لکھوایا تم نے اس لسٹ میں تو ساڑھے نو سو سال تک لوگوں نے انتظار کیا ہماری مدد کا فاخذهم الطوفان ساڑھے نو سو سال کے بعد فیصلہ آیا پھر پکڑا ان کو طوفان نے وہم ظالمون اس حال میں کہ وہ ظالم تھے جینا ہوا اصحاب صفینہ پھر کیا ہوا پھر ہم نے حضرت کو نجات دی وہ اصحاب صفینہ اور کشتی والوں کو نجات دی وجعلناها اور ہم نے ان کو بنایا آیتا للعالمین دنیا جہان کے لیے ایک نشانی بنایا سارے عالم کے لیے ایک نشانی وہ ابراہیم اور سنو حضرت نو علیہ السلام کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا عرفان علی کو دیکھیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیسی کشمکش چلی قوم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کس کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ کیا کہہ رہے تھے اذ قال لقومی یاد کرو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی و اور اسی سے ڈرو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو انما تعبدون من دون اللہ وتخلقون افکا ان انما ایسا ہے ان بے شک ماتا بدون ہم یوں ہے عبارت وہ ہستیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا وہ ہستیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارا مل کر خبر مقدم اوسان وہ تو بت ہیں وہ تخلقون اس کا اور تم گھڑتے ہو جھوٹی باتیں جھوٹی گڑتے ہو کہ اس نے یہ دیا اس نے یہ دیا یہ فلاں جگہ کام آتا ہے یہ فلاں ہستی کی مورتی ہے یہ فلاں ہستی کی مورتی ہے وہ ہستی بڑی شکتی والی تھی اس نے فلاں کا کام کیا فلاں کا کام کیا کسی کا نہیں کیا تخلقون کو تم جھوٹ گڑتے ہو ان تعبدون من دون الله بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا لا یملک جن نے ان الذين بے شک وہ ہستیاں تعبدون جن کی پوجا کرتے ہو تم ہم یہاں بھی چھپا ہوا من دون اللہ اللہ کے سوا لا یملکون نہیں مالک ہیں وہ لکم تمہارے لیے رزقا روزی کے یہ اہم مسئلہ ہے اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کی گئی میں نے عرض کیا کہ صرف دنیا کے کاموں کے لیے اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ کس کے لیے روزی زیادہ مل جائے کاروبار میں ترقی ہو جائے دکان میں ترقی ہو جائے اور پیسے آتے رہے اور پیسے آتے رہے لا يملكون لكم رزقا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہیں اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے روزی کا بالکل ان کے پاس ایک دانہ نہیں ہے تو روزی کس سے مانگے فخ عند الله الرزق تلاش کرو روزی صرف اللہ کے پاس واعبدوه اور جب روزی وہی دیتا ہے تو اسی کی عبادت کرو وشکرو له اور اسی کے لیے شکر کرو الیہ ترجعون اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا جانا اس کے پاس ہے اور روزی اس کے در سے ملتی ہے تو پھر کسی اور سے روزی مانگو یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ایک کام کے لیے آپ وہ چیز دوسرے ڈپارٹمنٹ کے یہاں جا کر مانگ رہے ہیں ایک بیمار ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے وکیلوں کے پاس لے گئے ایک بیچارہ پھانسی کا ملزم ہے اس کو پھانسی لگنے والی ہے اس کو بچانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے بتاؤ جی کیا طریقہ ہے اس کو بچانے کا اللہ روزی دیتا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تم کن بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمُمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاتے لاتے ہو اور اگر تم جھوٹ سمجھتے ہو نہیں مانتے ہو تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں فقط كَذَّبَ أُمُمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تو یقیناً جھٹلایا تھا جھٹلا چکی بہت ساری جماعتیں من قبلکم تم سے پہلے مگر یہ کہاں کس سے جا رہا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں تفسیریں ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں او لوگو اگر تم جھوٹ سمجھتے ہو اللہ کے دین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور میری رسالت کو جھوٹ سمجھتے ہو کوئی نئی بات نہیں تم سے پہلے بہت لوگ تھے جنہوں نے جھوٹا سمجھا اللہ کے دین کو من قبلکم تم سے پہلے وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول کے ذمے الا البلاغ المبین مگر کھلم کلا صاف صاف پہنچا دینا اور بعد نے کہا کہ نہیں یہاں تک کی بات تھی حضرت ابراہیم کے لیے یہاں سے آگے بیچ میں تھوڑی دیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ سے کہہوایا جا رہا ہے کہ اگر اے مکہ والو تم جھوٹا سمجھتے ہو دین کو یہ دیکھو حضرت نو علیہ السلام کے دور کے لوگ جھوٹا سمجھ چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ جھوٹا سمجھ چکے وما علی الرسول الا البلاغ المبین اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا رسول کے ذمے اتنا ہے اور میں صاف صاف پہنچا چکا الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير کن ہستیوں کو پکار رہے ہو اللہ کے سوا اللہ کی طاقت کو دیکھو اور پھر ان کو دیکھو اولم علم کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کئی فیوبدی اللہ الخلق کس طرح پروردگار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ ثم يعيده پھر وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن ان نظانی کال اللہ یسیر بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا بلکہ یہ تو تمہارے خیال کے اعتبار سے اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے آسان ہے اس سے یہ ذہن اس طرف نہ چلا جائے کہ پہلے نمونہ نہیں تھا تو پیدا کرنا مشکل تھا اور اب نمونہ موجود ہے تو پیدا کرنا آسان ہے تو گویا پہلی مرتبہ اللہ کے لیے پیدا کرنا مشکل تھا اور بعد میں اس کے لئے پیدا کرنا آسان ہے نہیں یہ مطلب نہیں بلکہ تمہارے ذہن کے اعتبار سے اگر پیدا کرنا مشکل ہوتا تو جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چاند تھے نہ ستارے تھے نہ یہ دنیا تھی نہ انسان تھے نہ دوسری مخلوق تھی تب ان کو وجود میں لانا ان کو پیدا کرنا مشکل ہوتا لیکن جس مالک نے اس وقت میں پیدا کر دیا تو کیا مرنے کے بعد ان کو واپس نہیں لوٹا سکتا ہے وہ سیرو فی الارض آپ فرمائیے چلو گھومو پھرو فی الارض زمین میں فن تو دیکھو کیف بدا الخلق کس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا پروردگار نے مخلوق کو ثم اللہ ينشئ شی الاخرہ اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا جب کائنات میں غور و فکر کر کے چل پھر کے تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے تو پھر مان جاؤ گے اس بات کو بھی اللہ ينشئ النشأة الاخرہ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا دوسری بار دوسری پیدائش میں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ من يشاء وہ رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے وإليه تقلبون اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا يعذب من يشاء اس کی طرف جب تم لوٹ کر جاؤ گے پھر پروردگار ان اللہ علی کل شین قدیر جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے جس کو چاہے سزا دے جس پر چاہے رحم فرمائے اور سزا کس کو دے گا وہ اس کا ضابطہ ہے نا فرمانو رحم کس پر کرے گا فرما برداروں پر پہلے ہی تو قلبون اور اسی کی طرف تم کو پلٹایا جائے گا وما انتم بمعجزین فی فی الارض ولا السماء اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اس کو زمین میں فی السماء اور نہ آسمان میں کوئی آدمی کہے کہ میں نظر ہی نہیں آؤں گا بھاگ جاؤں گا موت کو نزدیک نہیں آنے دوں گا چھپ جاؤں گا موت سے فرمایا کہاں چھپے گا زمین میں نہیں چھپ سکتا ہے تو اگر آسمان میں بھی جا کر چھپے گا وہاں بھی پروردگار سے نہیں چھپ سکتا ہے تم بھی معجزین اور تم نہیں ہو کرنے والے اللہ کو فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں مِن وَلِيٍّ ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا مِن ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیر اور نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا کوئی تمہارا حمایتی نہیں کوئی تمہارا دوست نہیں کوئی تمہارا مددگار نہیں اللہ کے سوا تو جب اللہ تم کو سزا دینا چاہے تو بچائے گا کون نہ کوئی زمین میں بچا سکتا ہے نہ کوئی آسمان میں بچا سکتا ہے ولقائه من وأولئك لهم عذاب أليم ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر جاری ہے لیکن اکثر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے پہلے کے خلاصہ اور دوسرے کی تمہید سے اور اگلے رکوع میں بیان کرنا کیا ہے کہ یہ ساری تقریر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی قوم نے کیا جواب دیا آ رہا ہے وہ آگے والذین کفروا بآیات اللہ اس سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ولقائه اور اس کی ملاقات کو انکار کیا اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا یعنی ملاقات کو نہیں مانا اولئک یئسوا من رحمتی یہ ہے وہ طبقہ جو مایوس ہو چکا ہے من رحمتی میری مہربانی سے اولئک لهم عذاب الیم اور یہ ہے وہ طبقہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے یہ میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے میری رحمت سے کیوں مایوس ہو چکا ہے اس لیے کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا اور اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتا اس کے پاس جانے کو دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا یہ اصل میں اللہ کی مہربانی سے مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی مہربانی کا اصل مظہر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کی جنت ہے اور جو مانتا ہی نہیں تو گویا وہ اس کی رحمت سے مایوس لہم عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے یہ زبردست تقریر سنی قوم نے تو جواب کیا دیا فما کان جواب قومی اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا ان قالو مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا اقتلوہ قتل کر دو اس کو او حرقوہ ہو یا جلا دو اس کو اور تفصیل ہم پڑھ چکے سورہ انبیاء میں کہ کیا کیا لوگوں نے پھر بہت بڑی آگ جلائی فیصلہ ہو گیا کہ قتل کے بجائے اس کو جلایا جائے قتل میں تو جلدی اس کو راحت مل جائے گی جل کر کے تڑپ تڑپ کر کے جائیں دنیا سے آگ جلائی گئی اور بہت بڑی آگ اور پھر ان کو من جنیخ میں رکھ کر کے پھینکا گیا اللہ من النار تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ان کو آگ سے اللہ ہم نے آگ سے کہا کونی بردم و سلامہ ہو جا سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں ضرور ضرور نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر میں اور قوم کے اس جواب میں اور اس کے بعد ان کے آگ کے گرنے میں اور پھر آگ سے زندہ باہر نکلنے میں بلکہ علامہ محلی صاحب جلالین اس نے تو یہاں یہ لکھا کہ آگ خالی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ آگ باغ بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں ٹہل رہے تھے باغ میں اس آگ کا باغ بن جانا یہ ایمان لانے والوں کے لیے زبردست نشانی ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جاتا ہے پھر آگ بھی اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے ان نفیزہ کلایات مینون یہ وہ آیتیں ہیں جو مکہ میں ایمان والوں کو سنائی جا رہی ہیں جس سے ان کا ایمان بنتا ہے فرمائیے دیکھو تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے دین کے لیے لٹ جاؤ پھر تم کو جلایا بھی جا سکتا ہے تم کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس قتل کو مرنا نہیں سمجھنا اور اس جلنے کو جلانا نہیں سمجھنا بلکہ وہی تمہارے لیے باغ بن جائے گا وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مکمل ہو رہی ہے آخری ان کی تقریر کا ٹکڑا ان کی تقریر کا آخری حصہ لیکن یہ سمجھنا ذرا غور کے ساتھ توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ انما بے شک ما مصدریہ اتخذتم تم دون اللہ اوسانا تمہارا اللہ کے سوا بتوں کو بنانا بے شک تمہارا اللہ کے سوا بتوں کو بنانا یعنی بتوں کو معبود بنانا چھپا ہوا ہے جو تم نے اللہ کے سوا شرک کے راستے نکالے ہیں بتوں کی پوجا کے راستے نکالے ہیں یہ ہے کس وجہ سے موتت بینکم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں تمہاری محبت کرنے کی وجہ سے ہے آپس میں دنیا کی زندگی میں تمہارا آپس میں محبت کرنے کی وجہ سے ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بے طریقہ ہے لیکن کہتا ہے چھوڑو یار سارے لوگ لگے ہوئے ہیں خام خاں کیا ٹینشن اس سے قوم جڑی رہتی ہے یہی طریقے ہیں کہ قوم جڑی رہے ابھی فلاں کی سیر ہو رہی ہے فلاں جگہ کی سیر ہو رہی ہے فلاں جگہ جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں بس اس بہانے سے قوم جڑی رہتی ہے آپس میں قوم میں اتحاد رہتا ہے اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہمارے پاس قوم کو جوڑنے کا مودت بینکم آپس میں تمہاری محبت کی وجہ سے ہے یہ وہ راز سمجھایا قرآن کریم نے جو شرک کے پیچھے چھپا ہوا ہے جتنے مشرق ہیں ان کی دوستی کس لیے آپس میں نمازیں پڑھنے کے لیے روزے رکھنے کے لیے نہ شرک کرنے والوں کی دوستی اپنے قومی بندھن میں لوگوں کو باندھ کر رکھنے کے لیے یہ شرک تو سبب ہے تمہارا آپس میں محبت کرنے کا لوگوں کو باندھ کر رکھنے کا اور چھوٹی سطح پر آ جائیے ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہودہ کام ہے لیکن امی جی کرتی ہیں آپ خام خواہ بھی کو کیا تنگ کرنا ہے اس وقت میں چلو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں میں بھی تھوڑا ماتھا ٹیک لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر کسی جوان کو پوچھو کہتا ہے مجھے معلوم ہے یہ سب بکواس ہے لیکن کیا بتائیں ابو جی جاتے ہیں چاچا جاتے ہیں سب جاتے ہیں تو پھر میں نے سوچا میں کیا پیچھے ہوں تو میں بھی اسی شرک میں مبتلا ہو گیا تو میں نے بھی وہی راستہ اختیار کر لیا تاکہ آپ اس میں محبت رہیں اور خامخواہ خواہ گھر کے اندر ٹینشن نہ آ جائے مودت بینکم فی الحیات الدنیا یہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے ہے جو دنیا کی زندگی میں ہے اور بعض حضرات نے دوسرا ترجمہ کیا وہ کیا اصل میں یہ مفول لہو ہے اور مفول لہو دو کاموں کے لیے ہوتا ہے ایک تو پچھلے کام کا سبب بتاتا ہے اور ایک پچھلے کام کا نتیجہ بتاتا ہے مثلا ضرب تو عن الحرب جبنا میں جنگ سے پیچھے رہ گیا بزدل ہونے کی وجہ سے بزدل تھا جنگ میں جا نہیں سکا اور ضربت الطلو تعذیبا میں نے طالب علم کو مارا اس کو ادب سکھانے کے لیے ادب نتیجہ نکلا جو اس کی پٹائی ہوئی تو ادب سیکھا وہ نتیجہ نکلا اور پہلے پچھلے کام کی وجہ بیان کی چنانچہ یہ تھی وجہ ہم نے تم نے کیوں شرک اختیار کیا صرف اپنے قومی بندھن کو جوڑ کر رکھنے کے لیے سارے مشرقین اسی چکر میں ہیں چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں چاہے کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں کلمہ پڑھنے والے بھی صرف کس لیے ہیں ایکسکرشن کے لیے جائیں گے فلاں جگہ جائیں گے فلاں جگہ جائیں گے سارے مل کر جائیں گے دوستی برقرار رہے گی کیا گھر کے اندر ٹینشن لگانی ہے اور دوسرا کہ نہیں اس کا نتیجہ محبت ہے آپس میں لیکن کن سے محبت یہ بتوں سے محبت یہ تم آپس میں مل کر کے ان سے محبت کرتے ہو اس وجہ سے ہے لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی بے شک تمہارا بتوں کو اللہ کے چھوڑ کر کے بے شک تمہارا بتوں کو معبود بنانا اپنی محبت کی وجہ سے ہے لیکن یہ بنانا لا ينفعكم یہ تم کو نفع نہیں دے گا یہ اس کی خبر چھپی ہوئی ہے ثم يوم القیامت یکفر بعضكم ببعض یہ تم کو دنیا میں نفع نہیں دے گا کوئی یہ محبت تمہارے کام نہیں آئے گی مگر یہ دنیا تو ہمیشہ نہیں رہے گی اس کے بعد قیامت آئے گی اس کے بعد آخرت ہوگی پھر وہاں کیا ہوگا فرمایا یکفر بعضکم ببعض اس دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرو گے اب اوپر کی آج زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی دنیا میں تم نے کیوں مانا ایک دوسرے کو تم نے کسی کی بات مان لی کیوں مانی حالانکہ دل میں نہیں آ رہی تھی لیکن سوچا چلو ٹھیک ہے اس بہانے سے لوگ جڑے رہتے ہیں قوم جڑی رہتی ہے جی ایک بہانا ہے بس قوم کو جوڑنے کا تو ایک دوسرے پر ایمان لاتے رہے ایک نے کہا چلو فلانی جگہ تو اس نے بھی کہا چلو جی میں بھی آپ کے ساتھ دوسرے نے کہا نہیں آج فلانی جگہ ادھر بھی چل پڑے اس لیے چل پڑے کہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں محمد دبئی نہیں اپنی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے تو جب قیامت کا دن آئے گا یقر باز ایک دوسرے کے ساتھ تم کفر کرو گے میں تجھے نہیں مانتا ہوں وہ کہے گا میں نہیں تجھے مانتا ہوں کیوں گیا تھا میرے ساتھ وہاں اور کہا خالی کفر نہیں کریں گے یا لانو بازو تم بازا اور پھر تم ایک دوسرے کو لانت بھی کرو گے پھٹتے ہوں کم وقت تو مجھے فلانی جگہ لے گیا تھا وہ کہے گا دیر پھٹتے ہوں تو کیوں چلا تھا میرے پیچھے ہیں میں نے کوئی زبردستی تجھے لایا تھا یا لانو باہم بازا ایک دوسرے پر لانت کریں گے بالکل یہ منظر دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کئی موڑوں کے اوپر وہ واکم النار پھر کیا ہوگا پھر تم سب کا ٹھکانہ جہنم بنے گا وما لکم من ناصرین اور نہیں ہے تمہارے لیے نہیں ہوگا تمہارے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی مدد کرنے والا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ شرک کا راز سمجھایا شرک کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو کم سے کم ہر بندہ زبانی یاد کرو اور اس کو بار بار پڑھو یہ تقریر ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا فآمن لہو لوت تو ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر پر صرف حضرت لوت علیہ السلام یہ تقریر پر کس کا ترجمہ ہوا لہو ان کے لیے ایمان لائے یعنی ان کے کہنے پر صرف ایک آدمی ایمان لائے حضرت لوت علیہ السلام اور یہ دو ہو گئے اور ایک ان کی بیوی حضرت سارا تین ہو گئے وقال انی مہاجر اللہ اب اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں الى ربی اپنے رب کی جانب انہو والعزیز الحکیم بے شک وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ اصل صلح تو آخرت میں ملے گا لیکن دنیا میں بھی کیا ایمان والا اسی طرح چلا جائے گا اسی کشم کشم اس کی زندگی بیت جائے گی اور اس کو کوئی سلا نہیں ملے گا دنیا میں فرمایا دنیا میں بھی ملے گا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سامنے رکھو ان کو ان کی شان اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے ملا اور ایمان والوں کو اس کے ظرف کے اعتبار سے ملے گا کیا ملے گا اس کو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر کے شام چلے گئے میں بتا چکا کہاں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے کہاں گئے وہ حق لہو اسحاق اور ہم نے عطا فرمایا ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب عطا فرمائے اور ایک ہم نے سلا دیا ان کو وجعلنا فی نبح النبوۃ والکتاب اور ان سے پہلے کہاں کہاں نبوت آئی اور کہاں کہاں لوگ نبی بنے اور کہاں کہاں کتابیں ملی وہ تو پچھلے دور کی بات ہے جو تاریخ کا حصہ نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا کس کو کتابیں ملی اور کوئی نہیں جانتا کہاں پیمبر آئے البتہ اب ان کے بعد وجہ فی بھی اور مقرر کر دیا ہم نے ان کی اولاد میں نبی بننا والکتاب اور کتاب ملنا مطلب اب ہم نے لکھ دیا کہ جتنے نبی آئیں گے وہ بھی ابراہیم کی اولاد میں اور جتنی کتابیں نازل ہوں گی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتنا بڑا سلا ملا اللہ اکبر چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی اولاد میں حضرت یعقوب اور انہی کی اولاد کو آگے چل کے بنی اسرائیل کہا گیا ان کے خاندان میں کتنے پیغمبر آئے کسی نے چار ہزار لکھے اور بعض نے کہا بارہ ہزار بارہ ہزار پیمبر ان کے خاندان میں آئے اور دنیا کی جو اس وقت میں جو آسمانی صحیفے کہے جاتے ہیں جتنے آسمانی صحیفے چھپن صحیفے اور ہم کہتے ہیں چار کتابیں وہ سب کی سب انہی کے خاندان میں تورات تو ان کے خاندان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انجیل تو ان کے خاندان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبور تو ان کے خاندان میں حضرت داود علیہ السلام کو اور بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے خاندان میں کوئی پیمبر نہیں آئے کوئی نبی نہیں آئے اور آنا بھی نہیں چاہیے تھا اس لیے کہ وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا آپ کے ساتھ کسی دوسرے کی ضرورت ہی کیا تھی اور ان کے خاندان میں قرآن ملا چنانچہ دنیا کے اندر اس وقت چار کتابیں مشہور ہیں آسمانی ایک ہے آسمانی اور دوسروں کو بدلا لوگوں نے چاروں کی چاروں انہی کے خاندان میں وَآتَيْنَا هُوَ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر دنیا میں یہ ملا دنیا کے اندر فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں تو ہی نیک لوگوں کی لسٹ میں تو نیک لوگوں کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا وہ مرتبہ اور مقام ان کو ملے گا بلکہ وہ ان سب کے امام بنیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا مرتبہ ہوگا اللہ اکبر دیکھیے کیا تسلی دی گئی بات کہاں سے شروع کی گئی تھی تم کیا سمجھتے ہو کہ چھٹی مل گئی تو جو سمجھے کہ نہیں چھٹی ملی لگ جائے اس راستے میں اس کو کیا ملے گا کہا دنیا میں یہ صلاح ملے گا اب کتاب نہیں ملے گی اب نبوت نہیں ملے گی کوئی قادیانی نہیں کھڑا ہو جائے کہا میرے باپ نے قربانیاں دی تھی تو مجھے یہ ملا ویسے اس کا باپ تو ٹٹو تھا انگریزوں کا وہ اس نے خود لکھا انگریزوں کو کہ میرے باپ نے آپ کو سات سو گھوڑے دیے تھے وہ آپ کو بھول گئے اور پتہ نہیں کیا کیا دیا تھا لیکن دنیا میں کیا صلح مل سکتا ہے ایمان والے کو ایمان کی شان کے اعتبار سے مل مل سکتا ہے اس کی اولاد نیک ہو سکتی ہے اس کا خاندان نیک ہو سکتا ہے اس کے ہاں نیکی کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے عرصہ دراز تک جو باقی رہے اس کے خاندان میں اللہم اجعلنا منہم ورزقنا فآمن له لوت ان پر ایمان لائے حضرت لوت علیہ السلام اور یہ صلح ملا اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں امت کا تقریباً 90 فیصد طبقہ یہی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے لوگوں کو نبوت ملی وہ انہی کے خاندان والے ہیں اور جتنوں کو کتابیں ملی وہ انہی کے خاندان کے لوگ ہیں جس طرح میں نے عرض کر دیا لیکن اس کے علاوہ دوسرا طبقہ کہتا ہے اور وہ بڑا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نا عیسائیت کا یہ مطلب نہیں ہے عیسائیت کا یہ مطلب ہے کہ ان کے خاندان والوں کو نبوت ملی ان کے خاندان والوں کو کتابیں ملی لیکن جس علاقے میں ان کا خاندان نہیں تھا دور دراز کے علاقوں میں وہاں انبیاء کرام آئے ہوں اور ان کو آسمانی روشنی ملی ہو اس سے اس آیت میں انکار نہیں ہے وہ ایک اپنی جگہ کی بات ہے وہ بھی ہوا وَلُوتًا لوتن قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوتن لوتا اور ہم نے لوت علیہ السلام کو بھیجا یاد کرو اذ قال قوم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشا بے شک تم آتے ہو برائیوں پر بے حیائی کی بات پر ما سبقکم ایسی بے حیائی نہیں سبقت کی تم سے پہلے نہیں اس کام کو تم سے پہلے کیا کسی نے من احد کسی نے من العالمین دنیا جہان میں سے اینکم لتاتون الرجال کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اور شہوتن گزر چکا تو تم مردوں کے پاس آتے ہو وتقطعون السبیل اور تم راستہ کاٹتے ہو اس کا کیا معنی ایک معنی تو یہ کہا گیا کہ راستہ کاٹتے ہو یعنی راستے میں لوگوں کو لوٹتے ہو مارتے ہو بے حیائی کے گندے کام کرتے ہو لیکن مشہور معنی ڈکیتی ڈالنا تم راستے میں ڈکیتیاں ڈالتے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ نادی اور تم اپنی مجلسوں کے بیچ میں گندے کام کرتے ہو منکر ناجائز کام کرتے ہو کیا کیا ناجائز کام کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے بالکل ننگے ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے سامنے گندے کام کرتے تھے اور کیا کام کرتے تھے کچھ وہ کام بھی جو آج بھی لوگ کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے یہ کام تو ساری دنیا کر رہی اور کیا کرتے تھے کہا مرغوں کو لڑاتے تھے کبوتروں کو لڑاتے تھے بھینسوں کو لڑاتے تھے اور تماشا دیکھتے تھے اور کیا کرتے تھے کہا زور زور سے ہوا نکالتے تھے اور ہوا نکالنے کا مقابلہ کرتے تھے آج بھی عجیب عجیب مقابلے ہوتے ہیں سنتے ہوں گے آپ تو ماکان جواب قومی تو نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ایتینا بعذاب اللہ لے آ ہمارے پاس خدا کا عذاب ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے کہاں ہے عذاب روزانہ ہمیں ڈراتا رہتا ہے عذاب سے اللہ اکبر اور یہ وہ موڑ آتا ہے کہ جب انبیاء کرام اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں قال رب انصرنی علی القوم المفسدین فرمایا عرض کی ہے میرے رب ان سرنی تو میری مدد فرما القوم المفسدین فساد کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مملكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين اگلے رکوع کے اندر بیان ہو گیا کیا نتیجہ نکلا ان کی دعوت کا اور قوم جو کہہ رہی تھی لا عذاب لا عذاب کیسے آیا عذاب فرمایا یاد کرو اس منظر کو جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے پیمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر کے اور کس کی خوشخبری لائے تھے ہم پڑھ چکے ان کی بڑی بیوی حضرت سارا کے ہاں آج تک اولاد نہیں ہوئی تھی ان کے لیے خوشخبری لے آئے تھے کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی اور ان کا نام ہوگا حضرت اسحاق اور ان کے ہاں بیٹا ہوگا اس کا نام ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے اس کی تفصیل گزر چکی اس کو قرآن دوہرا نہیں رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے خوشخبری دی اور بیوی کو حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو بوڑھا اور میں بانج ہم کو بچہ ملے گا اور فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتی ہو اور اس گھر میں رہ کر کے اس گھر کے اوپر تو صبح و شام اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو دوسری بات کہی وہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو ان انہوں ظالمین اس لیے کہ اس بستی والے ظالم ہیں اس لیے ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں قال ان نفی لوطا ابراہیم علیہ السلام نرم دل سے ہم پڑھ چکے پیچھے یجادلونا اللہ فرماتا ہے ہم سے جھگڑا کرنے لگ گئے نہیں نہیں ابھی تھوڑی مہلت دے دو ابھی تھوڑی مہلت دے دو تو فرشتوں نے کہا کہ اب مہلت نہیں مل سکتی ہے آپ توبہ کر لیں گے کہا نہیں توبہ کریں گے وہ اور کہا ابراہیم یہ تو معاملہ طے ہو چکا تیرے رب کی طرف سے اب اس کو ٹالا نہیں جا سکتا اس کے اوپر اگلی بات حضرت ابراہیم نے فرمائی کہ چلو اگر عذاب آئے گا ہی لیکن وہاں تو حضرت لوت علیہ السلام ہے ان کا کیا بنے گا قال ان فی لوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے بیچ میں تو حضرت لوت علیہ السلام ہے نحن اعلم انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں بمن فیہا اس شخص کو جو اس بستی کے اندر ہے کون کون ہے ہم جانتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام ہے ان کے گھر والے ہیں اور دوسرے بیمان ہیں سب کو جانتے ہیں لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ ضرور بھی ضرور ہم نجات دیں گے ان کو بھی وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی إِلَّا مْرَأَتَهُ مگر ان کی بڑی کو نجات نہیں ملے گی مگر ان کی عورت وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے اور اس کے اوپر وہی عذاب آئے گا جو دوسرے لوگوں پر آنے والا ہے ولما ان جاءت رسلنا اور لما کے بعد ان آتا ہے ماضی کے اوپر یہ زائد ہوتا ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے تو سیدھا ترجمہ ولما جاءت اور جب آ گئے رسولونا ہمارے بھیجے ہوئے لوت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس سی ابھی تو علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے وزات ابھی ذرا اور تنگ ہو گئے بھی ان کی وجہ سے ذرا سینے کے اعتبار سے یعنی دل کے اعتبار سے دل تنگ ہو گیا پیچھے زرعن کا معنی عرض کیا جا چکا کہ زرعن کے لفظ معنی تھے بازو لیکن یہ لفظ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دل تنگ ہو گیا اور میں عرض کر چکا کیوں تنگ ہوا پریشان ہوئے کہ باہر سے بیچارے لوگ آ رہے ہیں اگر ان کو نہ لے جاؤں ساتھ تو یہ بے مرغتی ہے اور اگر لے جاؤں تو قوم گندی ہے اور یہ کیا سمجھیں گے کہ یہ ان کا ایجنٹ ہے یہ باہر سے لوگوں کو لاتا ہے پریشان ہوگے کیا کروں کیا کروں آخر فیصلہ کیا نہیں ان کو ساتھ لے جاؤں چنانچہ لے گئے ساتھ وقالوا لا تخف اور یہ بات انہوں نے کب کہی جب لوگوں نے گھر پر حملہ کر دیا اور دروازہ توڑنے لگ گئے اندر گھسنے لگ گئے تب فرشتوں نے کہا لا تخف ڈرے مت ولا تحزن اور غم نہ کریں انا منجو کا بے شک ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں وہ آنا کا اور آپ کے گھر والوں کو بھی ان لمرہ تک مگر آپ کی بیوی شہانت من پیری وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں کیسے عذاب دیں گے ان کو انا منزلون علی اہل حاضر کریا بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں گرانے والے ہیں علی اہل حاضر کریا اس بستی والوں پر من السماء آسمان سے خطرناک قسم کا عذاب زبردست قسم کا عذاب اس بستی پر اتارنے والے ہیں بما قانو یفسقون ان کے فسق کرنے کی وجہ سے ان کے نافرمانیہ کرنے کی وجہ سے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لکھو می اور یقیناً چھوڑا ہم نے منہا اس بستی سے آیتن ایک نشانی بینتن واضح نشانی لکھو می ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں کیا نشانی چھوڑا اس گاؤں کو بنا کر کے نیچے سے اوپر اٹھایا پھر دوبارہ پٹخا اور وہ زمین نیچے دھس گئی اور وہاں پانی نکل آیا سمندر بن گیا جس کو آج کیا بولتے ہیں بحر مردار بیڈ سی وہ ڈیڈ سی بن گیا مردار سمندر بن گیا یہ لوگوں کے لیے ہمارے عذاب کی اور عبرت کی اور نصیحت حاصل کرنے کی نشانی ہے مگر ایسوں کے لیے علی قومی یاقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد جاتے ہیں تماشا کے لیے اور گندے کاموں کے لیے آج بھی گویا وہ تمام دنیا کے لوگ بدترین قسم کی بے وقوفی میں مبتلا ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بات عرض کی جا چکی کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو قوم ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی قوم ہے جو دو کہتے ہیں ان کی دلیل میں نے عرض کر دی سورہ شورا کے اندر کہ اصحاب ایکا کے لیے جو عذاب آیا اس کو قرآن کریم کہتا ہے یوم سائے والے عذاب سے ان کو پکڑا لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں یہ عذاب بھی مشترک تھا دونوں کا وَإِلَى مَدْيَن اور مدین کی جانب اخاہم ان کے بھائی کو بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام کو بھائی سے مطلب جو ان کے خاندان کے تھے انسانی نسل میں سے تھے انسانی جنس میں سے تھے وہیں کے رہنے والے تھے يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ اللہ انہوں نے فرمایا یا قومی او میری قوم احمود اللہ عبادت کرو اللہ کی ورج الْيَوْمَ الْآخِرَةِ اور امید کرو آخرت کے دن کی یعنی اللہ سے ملنے کی امید کرو اور وہاں کے ثواب کی امید کرو اور رجا یرجو کے ایک معنی علامہ سیوتی اور محلی کرتے ہیں ڈرنا وہ بھی یاد رکھیے تو یوم الاخرہ ان کے نزدیک کیا معنی ہو گیا اور آخرت کے دن سے ڈرو ولا تاسو فی الارض مفسدین اور مت پھرو زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے فکذبوه تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا فاخذتهم الرجفہ تو پکڑا ان کو ایک رجفہ نے رجفہ کے معنی زلزلے نے ان کو ایک جھٹکے نے پکڑا لیکن یہ جھٹکا کیسے لگا آسمان سے بجلی گری اور زمین کے اوپر ایک جھٹکا اس لیے کبھی کہا جاتا ہے صیحہ ان کو ایک چیخ کے عذاب نے پکڑا اور کبھی کہا جاتا ہے جھٹکے کے عذاب نے زلزلے کے عذاب نے پکڑا ہوا کیا جاسی جاسمین تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جاسمین اس حال میں کہ وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے یا صبح نہیں کی بلکہ آسمو کے معنی ہو گئے وہ ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اون دھاموں پڑے ہوئے مطلب ان کو مارنے کے لیے اللہ کو ان سے ان کی طاقت چھیننے کی ضرورت نہیں پیش آئی ان کو گھروں سے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی انہیں گھروں کے اندر الٹے پڑے رہ گئے ایک جھٹکا لگا بس ایک لمحے میں کام تمام ومود من مساک وعادا وثمودا اور عادا کیا مطلب اور ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو بھی وثمودا اور قوم سمود کو بھی آپ کے اہلکنا کا لفظ کہاں سے آیا یہ جو پیچھے قوم شعیب کے لیے ہے فاقدہ تمر رجفا پکڑا ان کو ایک کڑک نے پکڑا ان کو ایک زلزلے نے اسی زلزلے کا نتیجہ کیا ہلک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو اخلقنا عادا قوم عاد کو بھی ہلاک کیا سمود کو بھی ہلاک کیا وقد تبین لکم من مساکنکم من مساکنہم اور یقیناً واضح کر دیا ہم نے لکم تمہارے لیے اے ساری دنیا کے لوگ اور خاص طور سے مکہ والوں من مساکنہم ان کے رہنے کی جگہوں سے من زائد ہے ان کے رہنے کی جگہوں کو واضح کیا تمہارے سامنے تم نے دیکھا مگر اس سے سبق نہیں حاصل کیا یا ان رہنے کی جگہوں سے تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں واضح کی مگر تم عبرت نہیں حاصل کرتے وزین وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ یہ جتنے نافرمان تھے ہوا کیا خوبصورت بنایا تھا لہم ان کے لیے الشیطان و شیطان نے آما ان کے اعمال جو گندے کام کر رہے تھے وہ ان کو اچھے لگتے تھے یہ مضمون قرآن پاک نے بہت جگہ سے سنایا کہ اصل بات کیا ہوتی ہے نافرمان کو گندے کام اچھے لگنے لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ قوم لوت کتنا گندا کام کر رہی ہے اور اسی کو اچھا سمجھ رہی ہے قوم عاد جو کام کر رہی ہے اسی کو اچھا سمجھ رہی ہے ایک ایک قوم جن نافرمانیوں میں مبتلا ان کو اچھا کیوں سمجھتی ہے زین لهم الشیطان شیطان ان کے لیے خوبصورت بناتا ہے اعمالهم ان کے اعمال کو یہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں عن السبیل چنانچہ روک دیا شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے وکانو مستبصرین حالانکہ وہ سب دیکھنے والے تھے مطلب عقل و دانش رکھتے تھے سوج بوجھ رکھتے تھے مگر اس کے باوجود شیطان ان کو گمراہ کر گیا اور نہیں اس طرف دھیان کر سکے کہ ہمیں شیطان گمراہ کر رہا ہے اور کانو مستبصرین کا بعض حضرات نے ترجمہ کیا وہ اندھے ہو رہے تھے اندے ہو چکے تھے مگر پھر بڑی عجیب بات ہوگی اس تبصرہ کے معنی تو دیکھنے کے ہیں وہ دیکھ رہے تھے اندے کیسے معنی کیا تو لغت میں لکھا کہ یہ ازداد میں سے ہے ازداد کا مطلب عرب میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کے دو دو معنی ہوتے ہیں الٹے ہوئے کے مثلا ایک لفظ ہوگا اس کا معنی دن بھی اور رات بھی واللیل اذا عس عس جب رات جانے لگے اور اسی کا دوسرا معنی جب رات آنے لگے تو اس کے بھی دو معنی ایک دیکھنے والے اور ایک اندھے ہو جانا لیکن زیادہ تر حضرات نے دیکھنے والا دیکھتے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا اور اللہ کے چیزیں تک پہنچنے والے چیزیں راستے سے روک دیا وقارون وفرعون وہ اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو بھی فرعون کو بھی اور حامان کو بھی تینوں کو اکٹھا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى حالانکہ یقیناً آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ واضح نشانیاں لے کر فَسْتَكْبَرُوا مگر وہ اکڑ گئے عرضی زمین میں وَمَا كَانُوا صَادِقِينَ اور نہیں تھے وہ سبقت کرنے والے ہم سے آگے نکلنے والے یعنی ہماری پکڑ سے بھاگ کر کے بچنے والے یا ہمارے مقابلے میں جیتنے والے وہ مکان سابقین اور نہیں تھے وہ سبقت کرنے والے ان سب کے پاس علیہ السلام آئے فرعون بھی اکڑ گیا آمان بھی قارون بھی فکلن اخذنا بِذَنْبِهِ بھی تو کلن ہر کسی کو اخذنا پکڑا ہم نے بزم بھی ہی اس کے گناہ کی وجہ سے چنانچہ ہم پڑھ چکے کیسے کیسے پکڑا فَمِنْهُمْ مَنْ نَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ہر ایک کو ہم نے پکڑا یہ ہر ایک سے مراد یہ فرعون اور قارون اور حامان نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ادوار کے اندر جو جو نافرمان تھے ان کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے زبردست طریقے سے کیسے پکڑا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا چنانچہ ان میں سے نافرمانوں میں سے کچھ ہیں ارسلنا علیہ چھوڑا ہم نے ان کے اوپر حاصبا پتھر برسانے والی ہوا کو کچھ وہ ہیں جن کے اوپر پتھر برسانے والی ہوا چلی اور اس نے پتھر برسا کر کے ان کے کام تمام کر دیے چنانچہ جن قوموں کے نام لیے گئے ان میں سے پتھر کن کن لوگوں کے اوپر پڑے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی نافرمان قوم پر بھی پتھر پڑے اور کس پر پڑے قوم آج کے اوپر پتھر پڑے ان پر جو ہوا چلی جو آج سب آلیالین سات رات اور آٹھ دن مسلسل ان پر مسلط رہی تو اس ہوا وہ ہوا کیا کر رہی تھی پتھر گرا رہی تھی من ہم من رکھنا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا کون کون ہے نو علیہ السلام کی نافرمان قوم غرق ہوئی فرعون کی نافرمان قوم غرق ہوئی وہ مکان اور فرعون بھی غرق ہوا وہ مکان اللہ علیہ ذریعہ ہوں حالانکہ بیچ میں چھوٹ گیا نا من ہم من اخذت ہوں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو چیخ نے پکڑا اور چیخ نے کس کو پکڑا یہ عذاب قوم مدین کے لیے بھی اور یہی عذاب قوم سمود کے لیے بھی بیان ہوا اور یہی ایک عذاب قوم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لیے ان کو چیخ نے پکڑا اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ بس کام تمام ہو گیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا کس کو دھسایا قارون کو دھسایا اور قوم لوت کی جگہ بھی دھسی وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا حضرت نو علیہ السلام کی نافرمان قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعونی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے لیکن سوال یہ ہے انہوں نے یہ نافرمانی کے راستے اختیار کیے ہلاک ہوئے مگر انہوں نے کچھ باطل معبود بھی تو بنا رکھے تھے تو اس آڑے وقت میں مشکل وقت میں پریشانی کے وقت میں وہ باطل معبود نہیں کام آئے تو کسی نے لات کو کسی نے عزا کو آج بنایا مگر اس دور میں فرعون نے بھی بنا رکھے تھے کچھ قوم آج نے بھی سمود نے بھی قوم لوت نے بھی قوم شعیب نے بھی سب نے بنا رکھا تھا کسی نے کسی کو آلیہ تو وہ ان کے کام نہیں آئے فرمایا کیا کام آتے ان کے معبود کیا تھے ان کی مثال تو یوں ہے مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت مثل الذين ان لوگوں کی مثال اتخذوا من دون الله جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا اللہ کے بڑے اللہ کے ساتھ اولیاء دوسرے ولی بنائے حاج تروا اور مشکل کشا بنائے کمسل لان کبوت ان سب کی مثال مکڑی کی مثال ہے مکڑی کی کیسے اتخذت بیتا بنایا اس نے گھر کو وَإِنَّ نہ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ سولان کبوت اور بے شک اوہن البیوت گھروں میں سب سے کمزور گھر لبیت سولان کبوت ضرور بے ضرور مکڑی کا گھر ہوتا ہے جس طرح مکڑی کا گھر اگر بارش تیز پڑے تو مکڑی کو نہیں بچا سکتی دھوپ تیز پڑے تو مکڑی کو نہیں بچا سکتا مکڑی کا گھر اسی طرح ان کے اوپر جب مصیبتیں آئیں تو جو مکڑی کے جانے لگائے ہوئے تھے وہ ان کو نہیں بچا سکے اللہ اکبر مکڑی کے ایک مثال ہے ان کی مکڑی کی طرح اور مکڑی کے اوپر ذرا اور غور کیجئے مکڑی کیا کرتی ہے مکڑی سمجھتے ہو نا ارے وہ جو جالے لگاتی ہے ادھر لگا رکھے ہوں گے کہیں ایسے نہیں ہے سمجھتے مکڑی ان کبوت جمعانا مکڑی کیا کرتی ہے وہ باقی ساری چیزیں بھی اپنے اپنے گھر بناتی ہیں چونٹیاں بھی بناتی ہیں سوراخ کرتی ہیں اندر تو وہ کم سے کم ان کو گرمی سے بچاتے ہیں سردی سے بچاتے ہیں لیکن مکڑی جو گھر بناتی ہے نہ سردی سے بچاتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے گویا مشرق جن جن کو سہارا لیتا ہے وہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور جب مصیبت پڑتی ہے مکڑی کے اوپر اگر گھر والے کو پتا چل جائے کہ ادھر جالے لگائے ہیں مکڑی نے ایک دن کا کافی ہے سب سے کام سب کا تمام چھٹی اسی طریقے سے مشرق جن جن کو سہارا بناتا ہے جب پروردگار چاہتا ہے سب کی چھٹی ہو جاتی ہے کوئی سہارا کام نہیں آتا ہے ایک اور دیکھو مکڑی کی بے وقوفی مکڑی کہاں گھر بناتی ہے اکثر بڑے بڑے چٹانوں کے نیچے گھر بنائے گی بڑے بڑے درختوں کے نیچے گھر بنائے گی چلو بڑا درخت بھی سمجھ میں آیا بڑا بڑی چٹان بھی سمجھ میں آئی کہاں بناتی ہے بہت عالی شان قسم کا مکان بنائے وہ عالی شان مکان اس کو نہیں پسند آئے گا وہ اس کے نیچے اپنا خدا کرے گی اپنا وہ بنائے گی جالا اس کے نیچے اور مشرق بھی یہی کام کرتا ہے اللہ کی زبردست طاقت کو چھوڑتا ہے مگر اس کے نیچے کھڈا کرتا ہے اوروں کو سہارا بناتا ہے اتنا بڑا گھر مکڑی تجھے یہ نہیں کہا کافی ہے ورنہ گھر کے اندر دیکھیے جتنی چیزیں ہیں وہ سمجھتی ہے یہ گھر ہمارا ہی گھر ہے چھپکلی رہ رہی ہے یہیں پر دوسری چیزیں رہ رہی ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی ہمیں الگ سے گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ ایسی بد وقت ہے یہ عالی شان محل بنائے اس کے نیچے بھی اپنا الگ سے کھڈا بناتی ہے مشرق بھی یہی کام کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ میں کھڈے کرتا ہے ساتھ ساتھ میں کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے ہم پیچھے پڑ چکے مکہ کے مشرق کس شرط میں مبتلا تھے پوچھو خالق کون کہتے اللہ بارش کون برساتا ہے اللہ اور اولاد کون دیتا ہے اللہ زمین و آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے اللہ تو پھر ان کی کیوں پوجا کر رہے ہیں کہتے ماں نا ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں اللہ کا سہارا ان کو کافی نہیں ہوا اس کے نیچے کھڈے کیے ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جو گھر کے اندر اور گھر بناتی ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور گھروں میں سب سے کمزور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے حالانکہ ہر چیز گھر بناتی ہے اتنا کمزور کسی کا گھر نہیں ہوتا جتنا مکڑی کا گھر ہوتا ہے لو کانو یعلمون کاش کے لوگ جان لیتے ہیں ان اللہ یعلم ما من دون من منشئی بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یدعون جس جس کو وہ پکارتے من دونی اس کے سوا اس کے بھرے من شئی جس بھی کسی چیز کو وہ پکارتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے مطلب یہ سہارے نہیں کام آتے ہیں کوئی کہے نہیں کوئی بڑے بڑے سہارے خدایا تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کام آتے ہیں فرمایا سب کو جانتا ہوں کوئی سہارا کام نہیں آیا یہ دیکھو فراؤن کے نہیں کام آیا تارون کے نہیں آیا نمرود کے کام نہیں آیا قوم عاد کے قوم سمود کے کام نہیں آیا لوکان و یا نلم بہو اللہ عزیز الحکیم اور وہی تو غالب ہے وہی حکمت والا ہے جب وہ سزا دینا چاہتا ہے بچا کون سکتا ہے وَتِلْكَ تل نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور نہیں سمجھتا ہے اس کو کوئی إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر جاننے والے خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان مثالوں کو نہیں سمجھتے ہیں مگر جاننے والے جو غور کرتے ہیں سمجھتے ہیں جن کے پاس علم ہے وہ ان مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق سے ایسے موقع پر حق کا مطلب با مقصد پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا کیا سمجھتے ہو تم کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا یہ اندھیر نگری ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے ساری کائنات تمہارے لیے تو تم بیکار پیدا ہو گئے ان نفی ذالک آئے للمؤمنین بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے زبردست نشانی ہے اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون یہ تو نافرمانوں کا تذکرہ ہوا اور بات کہاں سے چلی تھی وہاں سے کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے اور یہ آزمایا جانا ضروری ہے کتنی دیر تک یہ آزمائشیں چلیں گی کہا کبھی ساڑھے نو سو سال تک اور کبھی اتنا عرصہ اور کبھی اتنا عرصہ تو بیچ میں تھوڑا سا تذکرہ ہوا پہلے دور کے لوگوں کے امتحان دینے کا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا کہا کیسے آزمایا یہ دیکھ لو جو قوم عاد کے مقابلے میں آئے جو قوم سمود کے مقابلے میں آئے ان کو اللہ نے کس طرح آزمایا اب بیان کیا جا رہا ہے ایمان والے کی ذمہ داری تیری کیا ذمہ داری فرمایا تجھ کو تجھ کو اللہ کا دین نصیب ہوا بس اب تو اس دین کے لیے قربانیاں دیتا جا اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی محنت صرف کر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اتلو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے ما اوحی جو وہی کی جاتی ہے آپ جانب من الکتاب کتاب میں سے وہاں الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے ان تنہا الفحشاء والمنکر کتاب کی تلاوت کیجئے لوگوں کو کتاب سنائیے اور نماز قائم کیجئے یہی انسان کے اندرون کو تیار کرتی ہے ان نسلا تنہا بے شک نماز روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائیوں کے کاموں سے والمنکر اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے اور فحشاء اور منکر کا فرق میں نے عرض کر دیا فحشاء وہ برائیاں جو انسان کی فطرت اسلام کے حکم آنے سے پہلے بھی سمجھتی ہے کہ یہ برے کام ہیں چوری کرنا جھوٹ بولنا بدکاریاں کرنا اور من کر وہ کام جو انسان نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ برائی کے کام ہیں مگر اسلام نے بیان کیا کہ یہ برائی کے کام ہیں مثلا نماز چھوڑنا روزہ نہ رکھنا زکوٰۃ نہ دینا حج نہ کرنا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اللہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر اکبر کل شعی ہر چیز سے بڑا ہوا ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کاریگری کرتے ہو اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ گیارہویں صدی کے مجدد کہے گئے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی انسان کو کسی گائیڈ کی انسان کو کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا علاقہ فارسی بولنے والوں کا ہے کہتے ہیں مجھے سفر کے دوران ایک بستی میں جانا ہوا معلوم ہوا کہ وہاں ایک بڑے عبادت گزار بڑے میاں ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مگر اکیلے لوگوں نے کہا حضرت ہم نے سمجھا لیا اور سمجھا سمجھا کے تھک گئے مگر ہماری تو انہوں نے مانی نہیں آپ ہی ان کو سمجھائیں شاید آپ کی بات مان جائیں یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں کہتے میں گیا پتا نہیں کیا اللہ کا ولی ہے کیوں نہیں نماز پڑھ رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں نماز پڑھتا ہے کہنے لگے اصل میں اللہ نے توفیق دی میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے اللہ علی قاری کہتے ہیں میں ہل گیا کہ ایسا قرآن سے اس نے نتیجہ نکالا میں نے بھی قرآن پڑھا مگر مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا میں نے کہا حضرت کس جگہ سے آپ نے سمجھا تو فارسی والوں کا علاقہ کہتا ہے قرآن نہیں پڑھتے ہو ان سلا تنہا نماز اکیلے مل کر نہیں پڑھنی ہے بیچارے کو اتنا ہی ترجمہ آتا <laughs> تنہا کے معنی فارسی میں کی اس نے کہ نماز اکیلے اکیلے پڑھنی چاہیے تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اور جب آپ تلاوت کریں اللہ کی کتاب کو پہنچائیں یہاں تلاوت سے پھر میں عرض کرتا ہوں اپنی جگہ تلاوت بھی مقصود ہے لیکن جو تلاوت آپ سے کہی جا رہی ہے اس تلاوت سے مقصود اس کو پڑھ کر دوسروں کو سناؤ دوسروں کو سمجھاؤ امت کو یہ پیغام انسانوں کو یہ پیغام پہنچاؤ تو جب پہنچائیں تو اہل کتاب کو بھی پہنچانا ہے یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی مشرقوں کو بھی تو اس میں کیا ترتیب رہے کس طرح پہنچائیں ولا تجا دلو اہل کتاب اللہ أَحْسَنُ فرمایا فرق مراتب کیجئے گا میں نے وہ فارسی والوں کا مقولہ سنایا تھا اگر فرق مراتب نہ کنی زندیق شدی اگر فرق مراتب نہیں کرو گے زندیق ہو جاؤ گے آدمی کے ساتھ بات کرو اس کے مرتبے کے اعتبار سے تکلم الناس علی قدر وقولہم اور یہ تو محاورہ ایک روایت ہے کہ لوگوں کو انزلو ناس منازلہم لوگوں کو اپنی جگہ پر رکھو جو جس مقام کا آدمی ہے اس کے ساتھ ویسی بات کرو تو جب آپ دعوت کا یہ کام کرو گے تو آپ کو مشرقوں سے بھی ملاقات کرنی ہے مگر یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی فرمایا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بے شک بگڑے ہوئے ہیں بگڑی ہوئی امت ہے لیکن پھر بھی ان کے پاس کتاب تھی اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کا تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے ولا تجادل آن الکتاب اور مت جدال کرو اہل کتاب کے ساتھ اللہ بالتی مگر اس طریقے سے ہی آج جو سب سے اچھا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک نے وہ چودہ پارے کے آخر میں سورہ نحل میں کیا فرمایا تھا ادعو سبیل ربی کا وجادلہم باللتی ہی احسن تین طریقے بتائے انسانوں کو بلاو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور اس بحث کے ذریعے سے اس ڈبیٹ کے ذریعے سے جو اچھی ہو جس میں جھگڑے کا رنگ نہ آ جائے جس میں ایک دوسرے کی دشمنی کا رنگ نہ آ جائے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ اصل میں انسان تین طرح کے ہوں گے کچھ انسان بالکل خالی ذہن ان کو حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ بتاؤ تو وہ تو پہلے سے منتظر ہوں گے کہ یار آپ نے آج تک کیوں نہیں بتایا اور کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو تھوڑی نصیحت سے بات سمجھتے ہیں تو ان کو قبر کی حشر کی بات بتاؤ آخرت کی بات بتاؤ وہ مانیں گے ایک تیسرا طبقہ ہوگا جو آپ کے لیے پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ باتیں رکھتا ہے اس کو میں کہنے سے بات نہیں سمجھ میں آئے گی اس کے ساتھ دلائل سے بات کرنی پڑے گی اس کے اس کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اس کو دلیلیں دینی پڑیں گی اہل کتاب کے ساتھ بات ہو رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تو جب ان کے ساتھ بات کریں تو ان کو درائل کے ساتھ سمجھانا پڑے گا کہ یہ وہی پیمبر ہے جن کے تم منتظر تھے اور یہ وہی کتاب ہے جن کے تم منتظر تھے اس لیے ولا تجادلوا دن الکتاب اور کتاب والوں کے ساتھ جدال نہ کیجیے ان کو حکمت اور معزت دو مقام نہیں ان کو تیسرا مقام ان کے ساتھ بحث کرنی ہے مگر بحث کیجیے اس طریقے سے ہی احسن جو بہت اچھا ہو کیوں اس لیے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے کے اوپر مرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب بات آئے تو ان کو غصہ آ جائے گا اور وہ بےحودہ قسم کی باتیں کہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کہہ دیں جس کے اوپر جھگڑا ہو جائے تم ادھر سے نہیں بات کرنا تم پیار سے بات کہو سمجھاؤ ان کو ظلموا منهم مگر ان لوگوں کو جو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا کچھ ظالم ایسے بھی ہوں گے آگے سے گالیاں دینے لگ جائیں گے حضرت عامر بن العاص اللہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے انہوں نے ایک یہودی کو بات پہنچائی اللہ کے دین کی اس نے پلٹ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گندی گالی دی انہوں نے بڑے پیار سے بات بتائی اس نے گندی گالی دے دی اس کے اوپر بات بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچی حضرت عمر بن العاص نے اس کا سر قلم کر دیا مقدمہ پہنچا عدالت میں اور لوگوں نے کہا ماورا عدالت قتل ہو گیا اگر یہودی نے گستاخی بھی کی تھی حضور کی شان میں تو پھر بھی ان کو برداشت کرنا چاہیے تو انہوں نے فرمایا نہ اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کرے اور میرے سامنے کیا میں ان کے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرتا ہوں اور ایسی گندی گالیاں دینے لگ جائیں میں تو اس کو یہ کہہ رہا ہوں اس کے سامنے راستہ کھلا ہے چاہے میری بات مان چاہے نہ مان چاہے انکار کر دے یہ تو اس کو حق ہے مگر یہ گالیاں دینے لگ جائے فرمایا یہ نہیں میں برداشت کر سکتا ہوں صحابہ نے کہا بالکل یہ کچھ ایسے مواقع ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے آمنا باللذی اور تم کہو ہم ایمان لے آئے اس کلام پر انزل ضلع جو ہماری جانب اتارا گیا وانزل ان اور اس پر بھی ایمان لائے جو تمہاری جانب اتارا گیا یہ بھی حکمت کے ساتھ بات پہنچانے کا ایک طریقہ ہے او اہل کتاب ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کی شان میں ادنسی گستاخی کو کفر کہتے ہیں وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ تم واحد اور ان کو یوں کہو ہمارا خدا اور تمہارا خدا ہمارا معبود اور تمہارا معبود ہمارا مالک تمہارا مالک واحد ایک ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں اشارہ ہے کہ گویا مالک تو ایک ہی ہے مگر تم اس کے فرما بردار نہیں ہو اور تم کچھ اور بھی کر رہے ہو وَكَذَلِكَ کزاری إِلَيْكَ ضلع کتاب اور اسی طرح اتارا ہم نے آپ کی جانب اس کتاب کو کس طرح کما انزلنا علی الانبیاء السابقین جس طرح ہم نے گزشتہ انبیاء کے اوپر اتارا تھا والانجیل والزبور اسی طرح آپ کے اوپر یہ کتاب اتاری فالذین آتیناہم الکتاب اب کیا نتیجہ نکلے گا حکمت کے ساتھ بات پہنچائیے نتیجہ یہ پیشن گوئی کی جا رہی مکہ میں فالذین آتیناہم الکتاب تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے یؤمنون بہ وہ اس کتاب کو مانیں گے مایوسی کی بات نہیں ایمان لائیں گے عبداللہ بن سلام ایمان لائیں گے حضرت نجاشی ایمان لائیں گے ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ ایمان لائیں گے وہ مین مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں زد میں کہ ہم نہیں مانیں گے زمین بدلے آسماں بدلے ان میں سے بھی کچھ ہیں جو ایمان لائیں گے کن میں سے مکہ کے مشرقین میں سے اور ماں یہ بھی لائیں گے ابو سفیان کو بھی نصیب ہوگا ابو جیل کو نہ نصیب اس کے بیٹے کو نصیب ہوگا اقوائب نے مہیب کو نصیب نہ اس کی بیٹی اور بیٹے کو نصیب ہوگا وما بآياتنا الا الكافرون اور نہیں انکار کرتا ہے ہماری آیتوں کا مگر وہی جو کافر ہے جو کافر ہے وہ انکار کرتا ہے مطلب جو قسم کھا چکا کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے جس نے کفر کفر کے اوپر ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا وہی انکار کرتا ہے وما كنت تتلو من تطلی من كتاب ولا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت کے ساتھ باتیں پہنچانے کا طریقہ تھا ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا پھر آپ قرآن کریم کس طرح سنا رہے ہیں اگر یہ بات ہوتی کیا آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا اور باطل پرست پھر لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کر سکتے تھے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو من قَبْلِهِ اور آپ نہیں تلاوت کرتے تھے من قبل اس کتاب سے پہلے من کتاب ان کسی کتاب کی تورات اور انجیل اور زبور کوئی آپ کو چیز نہیں ملی تھی نہ کسی کو آپ پڑھتے تھے نہ آپ کو پڑھنا آج تک نہ آپ نے سیکھا تھا نہ اللہ کی منشا تھی کہ آپ کو دیکھ کر کے پڑھنا ہے ولا تخطه اور نہیں لکھتے تھے آپ بھی یمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے اور دائیں کی قید اتفاقی ہے بائیں سے بھی لیکن عموماً انسان دائیں سے لکھتا ہے ولا تخت ہو اور نہیں لکھتے تھے آپ بھی یمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے اور لکھنے کو بھی خط کہا ہیں خالی لکیریں بھی نہیں ولا تخت ہو بھی یمینک آپ نہیں لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے اگر یہ بات ہوتی لڑتا المبطلون تو پھر تو ضرور شک کرتے باطل پرست کیسے شک کرتے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جس پیمبر کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے اس کتاب پیمبر کے لیے لکھا ہوا نبی الامی فی سیول والانجیل کہ وہ تو نبی امی کے لقب سے ہیں انہوں نے تو کسی کے پاس لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہوگا اور وہ لکھنا بھی نہیں جانتے ہوں گے اور مکہ کے مشرق بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر کچھ رات کو بیٹھتے ہیں مختلف قسم کی کتابیں رکھتے ہیں تو جوڑ توڑ کر کے ایک نیا مضمون بنا لیتے ہیں یہ شک کر سکتے تھے لیکن آپ کو ہم نے لکھنا بھی نہیں سکھایا پڑھنا بھی نہیں سکھایا تب اسی وجہ سے اب کوئی باطل پرست بھی یہ شبہ نہیں نکال سکتا ہے سلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی تو لکھا جا رہا تھا صلح نامہ آپ نے فرمایا لکھو ہاضا مکا علیہ رسول اللہ و اہل مکہ یہ وہ تحریر ہے جس کے اوپر فیصلہ ہوا اللہ کے رسول کا اور مکہ والوں کا تو جو مکہ والوں کا ترجمان تھا اس کا نام یاد ہوگا سہیل بن عامر اس نے کہا نہیں یہ نہیں لکھ سکتے کہا ہم آپ کو اگر اللہ کا رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کیا لکھا جائے کہا لکھو محمد ابن عبد اللہ محمد ابن عبد اللہ محمد صناف عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں ابن عبداللہ بھی ہوں اور میں رسول اللہ بھی ہوں لیکن تمہاری ضد ہے کہ تم نہیں مانتے ہو آپ نے حضرت علی لکھ رہے تھے تحریر فرمایا کاٹ دو اس لفظ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا واللہ لا بخدا میں نہیں مٹا سکتا ہوں میں کیسے مٹا سکتا ہوں مشہور روایت ہے آپ نے فرمایا کیوں فرمایا میں جن ہاتھوں سے آپ کا نام لکھو رسول اللہ ان کو کیسے مٹا سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے انہوں نے بتایا یہاں لکھا ہے آپ نے فلم زد کر دیا فرمایا کوئی بات نہیں بل ہوا یا تم میں بلکہ وہ واضح نشانیاں فی صدور اللہ دذین العلم ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے وہ ہمایت بھی آیا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر اللہ ظالم ظالم لوگ اوپر بتایا تھا کافر اور یہاں فرمایا ظالم جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یہ آیتیں ہیں اور یہ آیتیں کہاں ملتی ہیں فی صدور اوت العلم ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے یہ سینہ بس سینہ چلنے والی کتاب ہے أُنزِلَ عَلَيْهِ لیا مِّن رَبِّهِ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیمبر ہیں اللہ کا کلام بھی درست ہے لیکن لولا کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس پر آیا تم کچھ نشانیاں میرے رب بھی ان کے رب کی جانب سے معجزے کیوں نہیں دیے گئے ان کو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ جواب قل انما الایات عند اللہ آپ فرما دیجئے بے شک موجزے اللہ کی جانب سے ہیں بے شک موجزے اللہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو موجزہ دکھاتا ہے اور جب جیسا چاہتا ہے ویسا دکھاتا ہے یہ اللہ کے فعل میں سے ہے اللہ دکھاتا ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے صرف اس کی اتنی بزرگی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ورنہ معجزہ دکھانے میں نبی کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور کرامت دکھانے میں ولی کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور اگر آپ کو کوئی ولی ملے اور وہ کہے کہ اچھا دکھاؤں کرامت آپ سمجھ جو یہ ولی نہیں ہے یہ فراڈی ہے دو کے ہے ولی خود نہیں کرامت دکھا سکتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے اور علماء کرام کے لیے مضمون امام فخر الدین راضی کی تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کے فعل میں سے ہے بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے اور اس دور میں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب نے اس پر جو کتاب لکھی ہدایت المرتاب وہ بھی زبردست کتاب ہے وَأَقُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ آپ کہتے دیجئے کہ موجزے تو اللہ کے پاس ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو بے شک کلم کل آگاہ کرنے والا ہوں اور اگر تم کو موجزہ ہی چاہیے تو کیا ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہو ہم تو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ دے چکے اولم یکفیہم ان انزلنا علیک الکتاب اور کیا ان کے لیے کافی نہیں یہ بات کہ ہم نے اتاری آپ پر کتاب یتلا علیہم جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان ذلک رحمان بے شک اس میں مہربانی ہے وزکر لقوم یؤمنون اور نصیحت ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ کم ہی معجزے ایک ایک آیت ایک ایک معجزہ ہے کل کفا بلّہ ہی و بہین تم آپ فرما دیجیے تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے ایک طرف اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور دوسری طرف ساری دنیا کے لوگ بے کہیں کہ آپ نہیں ہو پیغمبر اس سے کیا ہوتا ہے کفا بلّا کہہ دیجیے اللہ کافی ہے بہنی و بہن میرے اور تمہارے درمیان شہیدن گواہی دینے کے اعتبار سے یا ما فی السماوات والارض گواہ مضبوط کون سا ہوتا ہے جس کا علم مضبوط ہوتا ہے وہ جی میں نے آنکھوں سے دیکھا میں نے بہت اچھی طرح سمجھا کوئی تیری نظر کمزور ہے شاید نے کسی اور کو دیکھا ہوگا اور تجھے شبہ ہو گیا کہا نہیں نہیں اللہ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے کیوں اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے جھوٹ کو تو مانا انہوں نے وکفروا باللہ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اللہ کا انکار تو مکہ کے مشرق نہیں کر رہے تھے یہودی اور عیسائی بھی نہیں کر رہے تھے گویا اللہ کی بات نہ ماننا اللہ کے پیمبر کا انکار کرنا یہ اللہ کا انکار کرنا ہے الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے استعجلونک بالعذاب آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اجل مسمى العذاب اور اگر ایک وقت متعین نہ ہو گیا ہوتا اللہ کی طرف سے العذاب تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا ولیاتینہم بغتہ اور آ جائے گا ان کے پاس اچانک ہی وہم لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا استعجلونک بالعذاب یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ دنیا کا عذاب بھی جب اللہ چاہے گا آ جائے گا اچانک ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن اصل عذاب تو آخرت کا ہے کیا آخرت کا عذاب کافی نہیں ہے وَإِنَّ جَهَنَّمْ حالانکہ بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ضرور گھیر لینے والی ہے کافروں کو کب گھیرے گی یوم مِنْ فَوْقِهِمْ یاد کرو اس دن کو جب یغشا ڈھانپے گا ہن ہن ان کو چھا جائے گا ان پر العذاب و عذاب من فوقہم ان کے اوپر سے بھی وہ من تحت جلے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اوپر سے بھی عذاب نیچے سے بھی عذاب نیچے سے گدا وہ بھی آگ کا اوپر سے لحاف وہ بھی آگ کا وَيَقُولُ اپلو مَا ماں تم اور پھر پروردگار فرمائے گا چکھو مَا تم تم ان کاموں کی سزا جو تم کیا کرتے تھے یہ کش مکش جاری ہے اور میں نے کہا کہ یفتنون آزمائشوں کی پھٹی میں ڈالا جا رہا ہے تپایا اور گرم کیا جا رہا ہے ایسے موقع پر ایمان والے کیا کریں فرمایا جس دین کو تم نے قبول کیا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اگر یہ زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے تو دوسری زمین میں چلے جاؤ ہجرت کر لو مگر اللہ کے دین کو نہیں چھوڑو یا عبادی الذین آمنوا کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان ارضی واسعہ بے شک میری زمین کشادہ ہے صرف مکہ ہی تو نہیں ہے دنیا بھر ہے فَإِيَّا فَعْبُدُونِ تو تم میری ہی عبادت کرو اگر یہاں ممکن نہیں میری عبادت کرنا شرک کے لیے تمہیں مجبور کرتے ہیں دوسری جگہ جاؤ وہاں ممکن نہیں تیسری جگہ جاؤ وہاں ممکن نہیں چوتھی جگہ جاؤ مگر عبادت میری ہی ہونی چاہیے لیکن جو آدمی ہجرت کرتا ہے گھر چھوڑتا ہے گھر بار چھوڑتا ہے وطن چھوڑتا ہے آسان کام ہے فرمایا ہر ایک آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے گھر بیٹھے رہے تب بھی موت آئے گی اور ہجرت کرو گے تب بھی موت آئے گی کل نفس ذائقت الموت ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے ثم الینا ترجعون پھر ہماری طرف تم کو لوٹایا جائے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بھوب انہم من الجنت غرفا ضرور بھی ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کا غرفا بالخانے میں ہم جنت کے بالا خانہ میں ان کو جگہ دیں گے اوپر کی منزل چاہے وہ دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو پانچویں ہو اور میں عرض کر چکا کہ جنت کی کل کتنی منزلیں ہیں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ پوچھا کیوں کہا حافظ قرآن کے لیے ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا تو ظاہر ہے وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے ایک منزل چڑھ رہا ہے اور قرآن کی آیتیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ تو جنت کے درجے بھی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ عالم یہ ان کا اتحاد ہے کوئی روایت اس کے لیے نہیں لنوب بھی ہم ان کو ضرور بھی ضرور ٹھکانہ دیں گے جنت کے غرفن بالا خانوں میں تجریم ان تختی ہے لنہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی لیکن ذرا غور کیجئے ایک آدمی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھویں منزل پر رہ رہا ہے کوئی سومی منزل پر کوئی ہزارویں منزل پر رہ رہا ہے تو جو نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اس کا ان کو کیا فائدہ ہے نہیں یہ جنت ہے وہاں جتنی منزلیں اوپر جائیں جہاں بھی جائیں ہر بندے کو اپنے سامنے باغ بھی نظر آ رہا ہے ہر بندے کو نہریں بھی نظر آ رہی ہیں ہر بندے کو چشمے بھی نظر آ رہے ہیں اور چشمے کو اپنے حکم سے چلا بھی رہے ہیں سونے کی اس زمانے میں سمجھایا گیا تھا کہ سونے کی چھڑیاں ان کے ہاتھ میں دی جائیں گی اور وہ ان سے اشارہ کریں گے تو چشمہ جدھر کہیں گے ادھر بہتا چلا جائے گا پائپ لائن بچھانے کی ضرورت نہیں ہوگی آج کے زبان میں کہیے ریموٹ کنٹرول ہوگا ان کے ہاتھ میں ادھر چلو ادھر چلو جو جہاں ہوگا اس کو وہیں پر جنت کے نظارے من تحتیہ النہار ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے نعم العاملین محنت کرنے والوں کی عمل کرنے والوں کی کتنی اچھی یہ مزدوری ہے کتنا اچھا یہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا الذين صبروا کون ہیں جو ڈٹ گئے حالات کا مقابلہ کیا والا ربهم يتوکلون اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے اور گھر سے آدمی جب نکلتا ہے ہجرت کرنے والا تو وہ سامان لاد کر تھوڑا چلتا ہے اونٹوں کے اوپر ٹرینوں کے اوپر وہ تو بیچارہ اپنی جان بچا کر کسی طرح بھاگتا ہے کہ اپنی جان کسی طرح وہی اسی کا بچاؤ کر سکتا ہے سامان کہاں ساتھ لے جائے گا تو پھر ایسے وقت میں پردیس میں مکان کہاں بنے گا اور کھانے کے لیے کیا انتظام ہوگا رہنے کے لیے کیا ہوگا ضرورت کا سامان کہاں سے آئے گا فرمایا غور کرو دنیا میں کتنے پرندے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں کیا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں روزی کہاں ملے گی لیکن صبح کو نکلتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کہ یہ اور کتنے ہی زندہ چیزیں ہیں کتنے ہی زمین پر رینگ کر چلنے والی چیزیں ہیں لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا نہیں وہ لادتی ہیں اپنی روزی کو اپنے اوپر ساتھ میں لاد کر نہیں چلتی ہیں اللہ عرض اللہ ان کو روزی دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یہاں کی چیز وہاں نہیں وہاں کی چیز یہاں نہیں ہر جگہ اللہ کی طرف سے انتظام اللہ ان کو بھی دیتا اور تم کو بھی دیتا ہے مگر تم کو شیطان رہا ہے کہ کہاں سے کھائیں گے وہ السمیع العلیم اور وہی تو سننے والا وہی تو جاننے والا ہے چنانچہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے جب بھی اللہ کے نام پر ہجرت کی گئی کبھی بھی انسان محروم نہیں رہا جہاں گیا وہاں جس جگہ سے نکلا وہاں سے بہتر یہاں پر اس نے مقام اور مرتبہ پایا غلط سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ عمر وَالْأَرْضِ بتایا جا رہا ہے اب کہ مکہ کے مشرق کس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ انسال کا اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور کس نے پیدا کیا زمین کو وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور کس نے مسخر کیا سورج کو اور کس نے مسخر کیا چاند کو لقول ضرور بھی ضرور کہیں گے یہ سارے کام اللہ نے کیے فَأَنَّا یو پھر تم کو کدھر پھیر دیا جاتا ہے یعنی جب اتنا مان گئے تو پھر پروردگار کو کیوں نہیں مانتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ تعالیٰ روزی پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یقدر اور ناف کر دیتا ہے لہو جس کے لیے چاہتا ہے ان اللہ بکل کل علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ایک ایک چیز کو اس نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تو روزی کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اسی کے پاس ہے ور سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھے من من السماء کس نے اتارا آسمان سے ماں ان پانی الارض پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو من بعد موتها اس کے مرنے کے بعد لیا کو ضرور بالضرور ضرور کہیں گے سارے کام اللہ نے کیے الحمد للہ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے بل يعقلون بلکہ اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں آسمان سے پانی اتارنا اللہ کا کام مردہ زمین کو زندہ کرنا اللہ کا کام پھر اللہ کا کوئی شریف ہو سکتا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ سارے کام کیے لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں صدر اللہ